شیخ الجم مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کے اشعار ہیں ہوں اپنے دل میں دفن کچھ ارما کیے ہوئے حضرت والا خود ہی اظہار کر ہیں یعنی اپنے دل میں کچھ ارما کیے ہوئے دفن ہیں جو دل کو نور حق سے ہیں تاب کیے ہوئے ہر بزم کو ہے اپنی در کیے ہوئے جو دل کو نور حق سے ہے تاب کیے ہوئے ہر بزم کو ہے اپنی درخشاں کیے ہوئے میں جی رہا ہوں عشق ندامت کے فیض سے میں جی رہا ہوں عشق ندامت کے فیض سے ہر لمحہ ان کو اپنا نے کیے ہوئے ہر لمحہ ان کو اپنا نے کیے ہوئے یا رب ہے تیرا ذکر عجب کی میاں اثر یا رب ہے تیرا ذکر عجب کی میاں اثر صحرا کو بھی ہے میرے گلستان کیے ہوئے صحرا کو بھی ہے میرے گلستان کیے ہوئے سب کی تشریح آ رہی ہے مگر ابھی دن چار اشاری پڑھتا ہوں پھر ان آخر میں دونوں جہاں کا کیف سموتا ہے روح یہ سوچیں یہ مجدد زمانہ کے اشعار ہیں کیا کیفیت ہوگی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی دونوں جہاں کا کیف سموتا ہے روح میں جیتا ہے آپ کو جو مہربان کیے ہوئے کو جو مہربان کیے ہوئے ہر لمحے حیات ہوا رش کے صد حیات ہر لمحے حیات ہوا رش کے صد حیات اس خالق حیات پہ قربان کیے ہوئے اس خالق حیات پہ قربان کیے ہوئے ہر سیکنڈ ہر لمحہ میں نے اللہ پہ فدا کیا کون سا اللہ کا حکم آیا اس پہ سر تسلیم کم کر دیا ہر خون آرزو کا سلا دل کو جب ملا ہر خون آرزو کا سلا دل کو جب ملا عالم کو ہے وہ مظہر جانا کیے ہوئے عالم کو ہے وہ مظہر جانا کیے ہوئے کرتا نہیں جو اپنی حفاظت گناہ سے کرتا نہیں جو اپنی حفاظت گناہ سے گلشن کو بھی ہے آہ بیا کیے ہوئے گلشن کو بھی ہے آہ بیا کیے علاوہ جنگل کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے کلمے کی دولت دی اور اس نے جو ہے کلمے کی دولت پہ زنگ لگا دیا گناہ کر کے بہرحال توبہ کر لے سچی توبہ چار شرطوں کے ساتھ کر لے تو دوبارہ دل گلشن بن جائے گا یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے ایک اور یہ یہ بھی مطلب ہے کہ ماحول پیارا دیا اتنے بڑے اللہ والوں سے تعلق دیا اور اس کو ہم نے گناہ کر کے آلودہ کر لیا بہرحال مایوسی نہ ہو توبہ کر لیں پکا ارادہ کریں اور کیونکہ گناہ میں بار بار پسل رہے ہیں تو اصلاح کروائیں کیسے سمجھ لوں پا گیا وہ جام معرفت کیسے سمجھ لوں پا گیا وہ جام معرفت رکھتا ہے جو بھی خود کو نمایاں کیے ہوئے رکھتا ہے جو بھی خود کو نمایا کیے ہوئے ایسی مدان کا ہے میں بہت نمایاں رہا نا بٹن والے آپ کے کیسے ماشاء اللہ رکھتا یہ اللہ والوں کا مقام ہے حضرت والا اپنا مقام ظاہر فرما رہے ہیں رکھتا ہے مجھ کو مست خزانہ یہ قلب کا رکھتا ہے مجھ کو مست خزانہ یہ قلب کا ہوں اپنے دل میں دفن کو چرما کیے ہوئے ہوں اپنے دل میں دفن کو چرما کیے ہوئے حالت بدل گئی ہے یہ مرشد کے فیض سے مرشد ہوتا ہے جو ہدایت کی طرف ہمیں ہدایت کی باتیں بتا رہا ہوں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتا رہا ہوں یہ مرشد ہوتا ہے <clears throat> حالت بدل گئی ہے یہ مرشد کے فیض سے ورنہ تھے رند زندگی ویران کیے ہوئے تھے رند زندگی ویرا کیے ہوئے ہوتا ہے تیراستا مالک کے جذب سے ہوتا ہے تیراستا مالک کے جذب سے کرتے مگر ہیں جذب کو پنہا کیے ہوئے کرتے مگر ہیں جذب کو پنہا کیے ہوئے آخری شعر اختر کو کیا ہوا ہے کہ عالم میں ہر طرف اختر کو کیا ہوا ہے کہ عالم میں ہر طرف پھرتا ہے اپنا چاک گرے با کیے ہوئے پھرتا ہے اپنا چاک گرے با کیے ہوئے بہت ساری تشریحات آ رہی تھیں رہی تھیں جو حضرت والا سنی جو دل کو نور حق سے ہیں تابہ کیے ہوئے ہر بزم کو ہے بزم کو ہے اپنی درخشاں کیے ہوئے نور حق حق وہ ہوتا ہے جو گناہ سے بچتا ہے تو جب دل میں نور آتا ہے جب دل جب دل میں نور آئے گا تو دل میں روشنی آئے گی روشنی اسلام کی روشنی ایمان کی روشنی احسان کی روشنی آئے گی اور ہر بزم کو کہیں بھی جائے گا تو وہ غالب رہے گا مغلوب نہیں ہوگا اگر کہیں نافرمانی ہو رہی ہوگی گندی سائڈس تصویریں چل رہی ہوں گی وہاں سے بھاگ جائے گا کہ اس کے دل میں اللہ کا نور ہے وہ عورت وہاں سے اٹھ جائے گی فوراً جہاں غیبت ہونا شروع ہو جائے جہاں اللہ کی نافرمانی ہونا شروع ہو جائے میں جی رہا ہوں عشق ندامت کے فیض سے ہر لمحہ ان کو اپنا نگہ باں کیے ہوئے یعنی جو انسان ہر لمحہ ہر سیکنڈ خون تمنا کرتا ہے مرد یا عورت جو مسلمان بھائی یا بہن جو خون تمنا کرتا ہے یا کرتی ہے ہر لمحہ اللہ کو سامنے دیکھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اپنے معاملات اپنے اخلاق سب صحیح رکھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے جب دل میں خون تمنا کرے گا تو جب وہ دعا مانگے گا تو عشق ندامت سے ہی مانگے گا میں جی رہا ہوں عشق ندامت کے فیض سے ہر لمحہ ان کو اپنا نگہباں کیے ہوئے کیونکہ اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی عظمتیں ہیں یا رب ہے تیرا ذکر عجب کیمیا اثر صحرا کو بھی ہے میرے گلستان کیے ہوئے حضرت والا رحمۃ اللہ جو مطلب جو تشریح ان کے ذہن میں ہوگی اس کا تو ہمیں ہوا بھی نہیں لگی مگر جو چونکہ صحبت میں رہے تو جو ہمارا جو حضرت میر رحمۃ اللہ سنا حضرت والا رحمۃ اللہ سنا موجودہ حضرت والا سنا اس کی کچھ تھوڑی بہت مطلب تشریح عرض کر رہا ہوں یہ عرب ہے تیرا ذکر عجب کیم یا اثر کیونکہ طرز میں تو پڑھ چکا ہوں میں <laughs> کیا حال ہے عجب کیم یا اثر صحرا کو بھی ہے میرے گلستان کیے ہوئے ایک تو ذکر مثبت ہے ایک ذکر منفی ہے شیخ شیخ نے جو ذکر بتایا ذکر کا اہتمام کرے یہ صحابہ کرام کی دو نشانیاں تھیں یوریتون وجہ اور جو ہے یدعون ربهم ملغذاتی والعشی یعنی صبح شام وہ اللہ کو یاد کرتے تھے اور ان کی مراد اللہ تعالیٰ کی ذات تھی تو جو مرید ہوتا ہے شیخ سے ہم جب بیت ہوتے ہیں دوسرے سلسلوں میں تو اتنے مراقبے وغیرہ بتائے جاتے ہیں ایک ایک گھنٹے مراقبہ کریں اور ہمارے یہاں تو صرف چار تسبیحات بتاتے ہیں وہ بھی ہم لوگ ہمت کر کے نہیں کرتے مسورات کو صرف تین سو دفعہ سبحان اللہ بتایا ہوا ہے اور پھر بھی بولتی ہیں کہ ہمارا ذکر نہیں ہو رہا چلتے پلتے کر لیں کوئی مسئلہ ہی نہیں کچن کا کام کر رہی ہیں اور کوئی کام کر رہی ہیں آپ تو چلتے پھرتے تین سو دفعہ سبحان اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں مرد حضرات بھی بہت ہی مصروف ہیں نس نس بزی ہے تو گاڑی پہ جا رہے ہیں بائک پہ جا رہے ہیں ذکر کرتے ہوئے چلے آئیں لا الہ الا اللہ اللہ اللہ کا صفار درو شریف کا واپسی ہے ہو رہی ہے بزنس سے دکان سے کاروبار سے <clears throat> قاری صاحب ہیں کوئی مدرسے سے آ رہے ہیں تو ذکر کا ناغہ مت کریں ذکر کا ناغہ جو ہے روح کا فاقہ ہے میرے شیخ نے مجھ سے عجیب موجودہ شیخ نے فرمایا اگر ذکر نہیں کرو گے تو آپ جو ہے روحانی طور پہ کمزور ہو جائیں گے اور پھر نفسانیت غالب ہو جائے گی ظاہر سے روح اور نفس ہے نا تو جب روح کو چین ملتا ہے جب ذکر کریں گے جب ذکر پورا اہتمام نہیں کریں گے اس کو غذا نہیں ملے گی تو نفسانیت غالب ہوگی پھر غصہ بھی ہوگا پھر نفس پہ کنٹرول بھی مشکل ہوگا توبہ کی توفیق بھی مشکل سے آئے گی اور جو اسی طرح جو خواتین ذکر نہیں کریں گی مگر جن پہ ذکر پہ پابندی لگائی ہے ان کی وجہ صحت ہے کیونکہ صحت کی حفاظت فرض ہے اور صحت اگر نہیں ہوگی تو پھر چڑچڑاپن غصہ زیادہ ہو جائے گا اس لیے کچھ لوگوں پہ آج کل ڈپریشن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے ٹینشن بڑھ گیا ہے اور سر میں درد بڑھ گیا ہے نیند پوری نہیں ہو رہی چھ گھنٹے نیند ضروری ہے چڑچڑا پن وغیرہ نہیں ہونا چاہیے پھر شیخ جو ہے ذکر کم کر دیتا ہے کبھی کبھار ملتوی کروا دیتا ہے اس میں انہیں کا فائدہ ہے یہ بھی ذکر ہے اس وقت صحت کی حفاظت فرض ہے صحت کی حفاظت کرنا بھی ذکر ہے تو ذکر تیرا عجب کیمیا اثر ایک کیمیکل کا اثر رکھتا ہے یا اللہ کہ صحرا کو بھی ہے میرے گلستان کیے ہوئے یعنی اگر میں گناہوں سے بچتا ہوں اور ذکر کا اہتمام کرتا ہوں تو اگر کہیں ایسا ماحول ہے بہت گندا ماحول ہے دبئی کا ماحول ہے ایئرپورٹ کا ماحول ہے ٹرین میں جا رہے ہیں ڈائیور کے اسٹاپس پہ کھڑے ہوئے ہیں گندا ماحول ہے گاڑیاں میں ٹی وی چل رہا ہے ڈائیور کے اڈے پہ ٹی وی چل رہا ہے یا رکشے میں ہیں کہیں بھی ہیں بائک چلا رہے ہیں اس وقت صبح اسکول جا رہے ہیں لڑکیاں بھی کھڑی ہوئی ہیں بس اسٹاپ پہ مگر جو شخص ذکر کا اہتمام کرے گا ان کو نہیں دیکھے گا ورنہ جو ذکر نہیں کرے گا پھر اس کا نفس جو غالب آ جائے گا اور روحانیت کمزور ہوگی اور عورتوں کو دیکھتا چلے آئے گا ایک گناہ کرے گا دوسرے گناہ کا سبب بن جائے گا دونوں جہاں کا کیف سموتا ہے روح میں جیتا ہے آپ کو جو مہرباں کیے ہوئے یعنی دونوں جہان کا مزہ اس کو ملے گا روح کے اندر ملے گا ظاہر سی جب اس نے روح میں ذکر کیا تو روح میں اس کو دونوں جہانوں کا سکون مل گیا اور جیتا ہے آپ کو جو مہرباں کیے ہوئے اللہ کو جو ہر لمحہ خوش رکھتا ہے دیکھتا ہے کہ یہ بیوی سے میری بیوی نہیں ہے اللہ کی بندی بھی ہے اس کا بھی کوئی بیچاری کا اس کا بھی دل ہوتا ہے بیچارے نے بیچاری نے اس لیے شادی کی کہ وہ آپ لوگ نیک ہیں میں نیک ہوں وہ یہ سمجھی ہم لوگ اپنے آپ کو نیک ہی سمجھنا چاہیے بھائی یہ خانقاہ سے تعلق ہے داڑھی والا ہے ماشاء اللہ اللہ والوں سے بیت ہے اس لیے اس نے شادی کی تھی اور حضرت والا تو حقوق و نصاب پہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں اور ہمارا یہ حال ہے بیوی بیچاری ترستی ہے کہ حضرت والا ہی فرما رہے ہیں آج کل کہ کپڑے کی تعریف نہیں کرتا کھانے کی تعریف نہیں کرتا اور جو ہے جب رات ہو جاتی ہے تو بیوی سے باتیں نہیں کرتا اور وہ ترستی رہتی ہے بیچاری تھکن میں آ کے سو جاتے ہیں حضرت والا فرماتے <laughs> وہ فرمائے تھے کہ عجیب چھوٹا بھی نقل کر رہا تھا ایک بچہ بھی اس کا نقل کر رہا تھا کہ رات کو دو بج رہے ہیں اور دو بجے بیوی نے کہا کہ کوئی بات کرنی ہے ایک بج رہے ہیں کوئی ایسی بات کرنے کا دل چاہ رہا ہے ہمیں دل چاہتا ہے تو ہم تو بیوی کو اٹھا دیتے ہیں حضرت والا فرمایا تھا اور جب اس کو دل چاہ رہا ہے تو بولتے مجھے بہت تھکن ہے بہت نیند آ رہی ہے اور بات کرنے کا دل نہیں چاہ رہا اور اسی وقت کوئی باس کا فون آ جائے کوئی چار لاکھ کا دس لاکھ کا کنٹینر آ جائے <laughs> یا پھر اور بھی کوئی بات ہو جس کے ہم عاشق ہیں کوئی مرید آ جائے یا کوئی پیر بھائی آ جائے یا شیخ فون کر لے اس وقت ایسے سر سر سر سر کہیں گے عزت والا کر کے بتایا تھا ہمارے <laughs> سر سر سر کر کے بولیں گے اور بالکل ایسے ایسے اخلاق کے بہت اعلیٰ درجے پہ فائز ہیں اب بیوی اگر کوئی بات کرنا چاہے اس کو جھڑک دیں گے ہمت کرنی چاہیے اللہ کی بندی سمجھنا چاہیے یہی سوچنے کہ اگر ہماری بیٹی جب شادی ہو جائے رخصت کر کے چلی جائے اور اس کے ساتھ ہمارا شوہر ایسا کرے تو کیسا لگے گا اتنے عرصے ساتھ دیا بیچاری کپڑے دھوتی ہے کھانا پکاتی ہے اور اتنے سارے اس کے احسانات ہیں احسان تلے بار بار دبا ہوا ہے حضرت والا مناتے ہیں اس سے اتنے بچے پیدا ہو گئے یہ اس کوئی اللہ والا بن جائے گا کوئی عالم ربانی بن جائے گا کوئی عرابیہ بصریہ بن جائے گی یا کوئی عمل اس کا کوئی قبول ہو عورتوں کے تو چھوٹے چھوٹے عمل پہ اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں تو اور اس کو ہم جو ہے وقت نہیں دیتے سارے جہان سے دوستوں کے لیے ہاں ہاں ہو کر لیں گے میں بیوی سے بات کرنے کے لیے وقت نہیں ہے اگر دل بھی نہیں چاہ رہا تو حضرت والا فرماتے ہیں اس پہ عمل کریں الناس نصف العقل لوگوں سے بتکلف محبت کرنا آدھی عقل ہے وہ بیچاری ترستی ہے کہ اس سے کچھ باتیں کریں محبت کی باتیں کریں ہمت کر کے کرنی چاہیے باتیں دل نہیں چاہ رہا پھر بھی کریں مکھن لگائیں اس کے <laughs> اللہ کی بندی سمجھ کے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے ہر لمحہ حیات ہوا رش کے صد حیات اس خالق حیات پہ قرباں کیے ہوئے ہر لمحہ ہر سیکنڈ حضرت والا کی یہ سزا تھی کہ ایک سانس بھی اللہ کو ناراض نہیں کرو تو ہر لمحہ حیات ہوا رش کے صد حیات یعنی سو زندگیاں اس پہ فدا ہو گئیں جو اللہ تعالیٰ پہ فدا کیا اس نے حضرت آج کل ہمارے حضرت والا بہت ماشاء اللہ زبردست دکھتی ہوئی رقط پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں کہ پرانے پرانے لوگ جو حضرت والا رحمۃ اللہ سے بیت تھے حضمی صاحب رحمۃ اللہ سے بیت تھے اور حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب موجودہ حضرت والا عالیہ ایسی ایسی باتیں فرما رہے ہیں کہ نفس کی چیخ نکل جاتی ہے <laughs> آپ کوئی ہمت کر کے اگر اصلاح کروا لے تو اس کے مزے آ جائیں گے ترسوں پرسوں یہ بیان ہوا تھا حضرت والا کا نفس کی اصلاح پر اس کی کچھ باتیں بھی عرض کروں گا ہر خون آرزو کا صلاح دل کو جب ملا عالم کو ہے وہ مظہر جانا کیے ہوئے ہر خون آرزو کا حضرت یوس پٹیل صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے صاحب رحمۃ اللہ سنا کہ وہ اور بھی مشائق کے پاس جاتے رہے میں خون آرزو کا لفظ صرف حضرت والا رحمۃ اللہ سے سنا ایسی آرزویں جن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں ان کا خون کر لینا بہت سے لوگ یہ بتائیں گے ذکر کر لو تحجد پڑھ لو اللہ ولا قوت اللہ بلّہ پڑھ لو یہ سب فضائل ہیں کوئی اسی سے یہ نہیں سنا کہ یہ خون آرزو کر لو حرام آرزوؤں کا خون کر لیں نظر بچا لیں سمجھ رہے ہیں ہر خون ہر کسی کا خون آرزو الگ الگ ہوتا ہے ارے آپ آرام سے بیٹھ سکتے ہیں ہاں؟ پنکھے کی وجہ سے اچھا ہر خون آرزو کا صلہ دل کو جب ملا عالم کو ہے وہ مظہر جانا کیے ہوئے عورتوں کا خون آرزو یہ ہوتا ہے کہ شوہر کی بد مزاجی پر ویسے تو اور مردوں کو چاہیے کہ شوہر کی بد اخلاقی پہ صبر کریں ہاں، کیونکہ آج کل شوہر بھی بہت جو ہے غصے کے تیز ہو گئے تو اگر وہ بھی صبر کرے گی حضرت والا آج کل فرما رہے ون وے ٹریفک چلاؤ ون وے اپنی طرف سے پورا حق ادا کریں وہ سامنے والا کرے یا نہیں کریں اتنا عرصہ تو اب اس کے ساتھ گزار لیا نا اور گزر رہا ہے تو ہمت کر کے جو ہے ون وے ٹریفک چلائیں ہر خون آرزو کا سلا دل کو جب ملا عالم کو ہے وہ مظہر جانا کیے ہوئے ہر ہر ہر چیز سے اس کو اللہ کی معرفت ملتی ہے کرتا نہیں جو اپنی حفاظت گناہ سے گلشن کو بھی ہے آہ بیابا کیے ہوئے حضرت والا نے یہاں پہ آہ بہت زبردست لگایا ہے کہ نیک ماحول میں بھی اور یہ ابھی اللہ تعالیٰ یعنی یہ بات بھی دل میں آ رہی تھی کہ جب کلمہ پڑھ لیا تو لا الہ الا اللہ کی برکت سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے دل گلشن ہو گیا ایسی بات ہے ہر مسلمان کا دل گلشن ہے اتنے معصوم بچے ہوتے ہیں پھر ہم لوگ بالغ ہوتے ہیں بالغ ہونے کے بعد گناہ شروع کر دیتے ہیں گلشن کو بھی آہ بیا کیے ہوئے کلمے کی برکت سے دل روشن تھا مرے ایک گناہ کر لیا دل پہ دھبا لگ گیا جھوٹ بول دیا غیبت کر لی کسی بیوی کو ستا دیا یا بیوی نے شوہر کو تنگ کر دیا تو دل میں زنگ لگ گیا جب تک معافی نہیں مانگے گا اللہ سے بھی اور شوہر سے بھی بیوی نہیں مانگے گی یا شوہر بیوی سے نہیں مانگے گا اس وقت یہ گناہ معاف نہیں ہوگا اسی طرح کوئی بھی فیس بک کا اکاؤنٹ کھول لیا یوٹیوب کھول لیا بس کب تک گناہ سے بچتے رہیں گے جلدی سے ابو امی نہیں ہے اور انٹرنیٹ پہ پاسورڈ بھی معلوم ہے اور اللہ کی نافرمانی کر لی تو اس نے اس شخص نے اتنے پیارے ماحول میں بھی گناہ کر لیا اس کو توبہ کر لے بہرحال نفس ہے شیطان ہے بہکا سکتا ہے کیسے سمجھ لوں پا گیا وہ جامع معرفت رکھتا ہے جو بھی خود کو نمایاں کیے ہوئے یعنی کہیں بھی جاتا ہے کہ بھائی میں چمک جاؤں شیخ کے سامنے تو مٹانے کے لیے جانا چاہیے ہمارے عزت آج کے لیے فرما رہے ہیں کہ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ شیخ کے سامنے بے عزتی ہو جائے گی شیخ کے سامنے جاتے اس لیے ہم لوگ کہ ہم اپنی عزت کو خاک میں ملانے جاتے ہیں شیخ کوئی وہ جو ہے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو مشورہ دے گا دین کا مشورہ دے گا اگر آپ کوئی بات بتائیں گے بھائی گناہ کی شیخ رازدار ہوتا ہے اور شیخ کی مشورہ میں برکت ڈال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے ساتھ ہوتی ہے بزرگوں کی دعائیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں تو مشورہ کرتے ہیں تو اس میں برکت ہو جاتی ہے رکھتا ہے مجھ کو مست خزانہ یہ قلب کا ہوں اپنے دل میں دفن کچھ ارما کیے ہوئے سبحان اللہ دل میں خزانہ ہوتا ہے تعلق معلّہ کا ہم سب کے دل میں ہے مگر وہ دب چکا ہے گناہوں کی وجہ سے بد اخلاقی کی وجہ سے اگر توبہ کر لیں اچھے اخلاق سے پیش آئیں بدکلف دو مہینے ہمت کر کے اصلاح کروا لیں اپنے اخلاق کے بارے میں زبان کے بارے میں اور تو ان شاء اللہ تعالیٰ پہلے تو نفس کی چیخ نکلے گی اور اس کے بعد پھر کچھ اللہ کے تعلق محسوس ہوگا ہوں اپنے دل میں دفن کچھ ارما کیے ہوئے حالت بدل گئی ہے یہ مرشد کے فیض سے ورنہ تھے رند زندگی ویراں کیے ہوئے مرشد نے کہا عظمت شیخ اسی کو کہتے ہیں مرشد نے کہا دس رکعت نفل پڑھو اگر اس کے دل میں عظمت شیخ ہے تو پڑھے گا شیخ سے محبت اللہ کے لیے عقیدت اللہ کے لیے اگر نہیں عظمت تو کیونکہ شیخ اور مرید کی رائے میں اختلاف ہو گیا سستی کی وجہ سے نہیں پڑھی تو یہ شخص جو ہے فیض سے محروم رہے گا ہمت کر کے پڑھ لینی چاہیے اگر پتہ بھی ہے کہ شیخ دس رکعت بتائے گا پھر بھی پوچھ لے پوچھنے سے برکت ہو جاتی ہے حالت بدل گئی ہے مرشد کے فیض سے ورنہ تھے رند زندگی ویراں کیے ہوئے ہوتا ہے طے یہ راستہ مالک کے جذب سے کرتے مگر ہیں جذب کو چھپا کے پنہا کیے ہوئے اختر کو کیا ہوا ہے اب یہ سب باتوں پہ عمل کریں گے تو آخر میں یہی ہوگا اختر کو کیا ہوا ہے کہ عالم میں ہر طرف پھرتا ہے اپنا چھاک گرے باں کیے ہوئے جہاں بھی جائے گا ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا اور اس پہ درد دل کی خوشبو سارے عالم پھیل جائے گی و رسول کریم من من احیا سنتی فقط احب بنی جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا نبی علیہ و السلام کے ساتھ ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان تمام چیزوں پر استراحت فرمانا ثابت ہے سونے کی سنتیں بوریے پر چٹائی پر کپڑے کا فرش زمین پر تخت پر چارپائی پر چمڑا اور کھال پر بستر بیڈ پہ بھی سوئیں تو اس میں نیت کر لیں تخت پہ سونے کی کپڑے کا فرش زمین پر چٹائی پر بوریے پر باوضو سونا سنت ہے جب اپنے بستر پر آئے تو اسے کپڑے کے گوشے سے تین بار جھاڑ لے سونے سے پہلے بسم اللہ کہتے ہوئے در ذیل امور انجام دے دروازہ بند کر دے چراغ بجا دے لائٹ بند کر دے مشکیزے کا منہ باندھ دے پانی وغیرہ کھلا رکھا ہو تو اس کو بند کر دے اور برتن ڈھانک کے رکھ دے جو برتن ڈھانک کے نہیں رکھے گا تو سال میں ایک ایسی بیماری چلتی ہے جس کی وجہ سے بیمار ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے تو برتنوں کو ڈھانک کے رکھ دیا جائے سختی نہ کرے محبت سے کر دے بیوی نہیں کرتی تو خود کر دے عشاء کی نماز کے بعد قصے کہانیوں کی ممانعت ہے نماز پڑھ کر سو رہنا چاہیے البتہ بعض و نصیحت کے لیے یا روزی اور معاش کے لیے جاگنے کی اجازت ہے سوتے وقت ہر آنکھ میں تین تین تین تین سلائی سرما لگانا عورت اور مرد دونوں کے لیے مصنون ہے یہ مصنون عمل ہے اس کو فرض مت سمجھیں حضرت والا فرماتے ہیں قرب قیامت فتنے کا زمانہ ہے فحاشی بڑھ گئی ہے اس لیے یہ مصنون عمل ہے اور سنت بھی ہے تو جب فجر میں اٹھیں تو فجر میں مسجد میں جانے سے پہلے مرد حضرات اپنی آنکھوں کو صاف کر لیں ورنہ عورتوں کے سامنے سلیکٹڈ بن جائیں گے حضرت والا کی بہت گہری نظر تھی سونے سے پہلے تصویر فاطمہ کا اہتمام کریں تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار بتیس بار الحمد للہ تینتیس بار الحمد للہ اور چونتیس بار اللہ اوپر پڑھ لے سوتے وقت سیدھی کروٹ پر قبلہ رو سونا مصنون ہے پٹ لیٹنا اس طرح سے کہ سینہ زمین پر زمین کی طرف ہو اور پیٹ آسمان کی طرف ہو منع ہے اس کے خصوصی اہتمام کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بظاہر ہیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں جہاں سوز لیکن یہ چنگاریاں ہیں شیخ مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑے اللہ والے تھے مجدد الثانی تھے اور انہوں نے چاروں سلسلوں کا بہت چاروں سلسلوں میں بیت کی بہت گہرا مطالعہ کیا انہوں نے سارے مراقبے کیے سارے ان کے ذکر اشغال کیے چاروں سلسلے کے مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اور بہت نبی اصرات السلام سے بھی ایک خاص تعلق عالم برزخ میں ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کو بہت بڑے اونچے حضرات کو کہ اور اللہ تعالیٰ سے بھی خاص تعلق ان کا تھا اور مجدد الفسانی تھے ہزاروں سال میں ایک ایسا پیدا ہوتا ہے تو انہوں نے پھر آخر میں بات فرمائی کہ سارے مقامات طے کرنے کے بعد مجھے جو دل میں بات آئی وہ یہ ہے کہ مجھے کہ سب سے بڑی چیز اتباع سنت ہے سنت کا اہتمام ہے تو فرمایا کہ عام آدمی بھی کر سکتا ہے یہ چیز یعنی اتنے مقامات طے کیے کیونکہ اصل چیز تو جس کی وجہ سے دنیا بنائی گئی نبی صلاحت وسلام کی وجہ سے بنائی گئی ہے ان کی وجہ سے دنیا بنائی گئی تو ان کی نقل کرے گا وہ بھی محبوب بن جائے گا تو سونے میں نقل کھانے میں نقل پینے میں نقل ہنسنے میں نقل مسکرانے میں نقل اخلاق میں نقل اس میں نقل کرنی چاہیے ایک کتاب ہے بڑے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ہمارے موجودہ حضرت والا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو فرماتے تھے کبھی کبھار پڑھ لینا چاہیے جزاء العمال حضرت ثانوی رحمۃ اللہ کتاب ہے دو چار لے کر آئے اس کے پاس نام وہ لے سکتا ہے اس میں بہت پیاری یعنی ہمیں آج کل پتہ نہیں ہوتا کہ اگر ہم گناہ کریں گے تو کیا کیا نقصانات ہوں گے اعمال کا جزا بہت عجیب و غریب کتاب ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بے شک آدمی محروم ہو جاتا ہے رزق سے گناہ کے سبب جس کو وہ اختیار کرتا ہے ابن ماجہ میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے ہم دس آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے آپ ہماری طرف متوجہ ہو کر اشاعت فنوانے لگے پانچ چیزیں ایسی ہیں میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم ان کو پاؤ جب کسی قوم میں بے حیائی کے فعل اللہ اعلان ہونے لگیں گے وہ تعاون کی بیماری مبتلا ہو جائے گی اور ایسی ایسی بیماریوں میں گرفتار ہوں گے جو ان کے بڑوں کی وقت میں بھی کبھی نہیں ہوں گی یہ گناہوں کی وجہ سے جو کوئی قوم ناپ تولنے میں کمی کرے گی تنگی اور ظلم ظلم حکام میں مبتلا ہوں گے نہیں بند کیا کسی قوم نے زکوٰۃ کو بند کیا جائے گا باران رحمت رحمت کی بارش ان سے نہیں وعدہ خلافی کی کسی قوم نے مگر مسلط فرمائے گا اللہ تعالیٰ ان کے دشمن کو غیر قوم سے جب تک ان کے حکمران کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہ کریں گے اور اللہ کے حکم کو اختیار نہ کریں گے تو اللہ ان کو آپس میں لڑا دیں گے ایک شخص نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زلزلے کا سبب دریافت کیا انہوں نے فرمایا جب لوگ زنا کو جائز کام کی طرح بے باکی سے کرنے لگیں گے فیس بک پہ تصویریں دیکھنا یوٹیوب دیکھنا اور گانے سننا یہ سب بے باکی سے ہی ہے انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوئے ڈبلیو e ڈبلیو لکھا گندی عورت آ گئی تو آنکھوں کا زنا ہو گیا شرابیں پیتے ہیں اور گانے بجانے کے آلات بجاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو آسمان میں غیرت آتی ہے زمین کو حکم فرماتے ہیں ان کو ہلا ڈال توبہ کر لیں تو سب معاف ہو جاتے ہیں امام احمد بن امام احمد رحمۃ اللہ نے وہب رحمۃ اللہ سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا جب میری اطاعت کی جاتی ہے میں راضی ہوتا ہوں اور جب راضی ہوتا ہوں تو برکت عطا کرتا ہوں اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں ہے اور جب میری اطاعت نہیں ہوتی غضب ناک ہوتا ہوں لانت کرتا ہوں اور میری لانت کا اثر سات پشت تک رہتا ہے یہ نبی صاحب اسلام کی باتیں ہیں بڑے لوگوں کی باتیں ہیں امام احمد رحمۃ اللہ کی بات ہے حدیث شریف نہیں ہے اور امام احمد رحمۃ اللہ نے حضرت وکی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بے حکمی کرتا ہے تو اس کی تعریف کرنے والا خود بخود مذمت کرنے لگتا ہے اب گناہ کے نقصانات لکھ رہے ہیں گناہ سے یہ ہوتا ہے علم اور نور باطنی سے محروم ہو جاتا ہے ایک گناہ ایک اثر گناہ کا یہ ہے کہ آدمی علم سے محروم رہتا ہے کیونکہ علم ایک باطنی نور ہے اور گناہ سے نور باطن بجھ جاتا ہے امام مالک رحمۃ اللہ نے امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کو وصیت فرمائی تھی یعنی میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے قلب میں ایک نور ڈالا ہے سو تم اس کو تاریخی معاشیت سے مت بجھا دینا نمبر دو گناہ کا نقصان یہ ہے رزق کم ہو جاتا ہے نمبر تین گناہ کا نقصان یہ ہے کہ گنہگار کو اللہ تعالیٰ سے ایک گھبراہٹ سی رہتی ہے اور یہ ایسی بات ہے کہ ذرا بھی ذوق ہو تو سمجھ سکتا ہے نمبر چار نقصان گناہ گناہ کا یہ ہے کہ کرنے سے آدمیوں سے بھی وحشت ہونے لگتی ہے خصوصاً نیک لوگوں سے کہ ان کے پاس بیٹھ کر دل نہیں لگتا جس قدر وحشت بڑھتی جاتی ہے ان سے دور اور ان کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے ایک بزرگ کا قول ہے مجھ سے کبھی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس کا اثر اپنی بیوی اور جانور کے اخلاق میں ہی پاتا ہوں کہ وہ میرے پوری طرح فرما بردار نہیں رہتے گناہ کا ایک نقصان یہ ہے کہ گنہ گار کو اکثر کاروائیوں میں دشواری پیش آتی ہے جیسے تقوی اختیار کرنے سے کامیابی کی راہیں نکلتی ہیں ایسے ہی جو گناہ کرے گا کامیابی کی راہیں بند ہو جاتی ہیں گناہ کا نقصان یہ ہے قلب میں ایک تاریخی سی معلوم ہوتی ہے ذرا بھی دل میں غور کیا جائے تو یہ ظلمت صاف محسوس ہوتی ہے اس ظلمت کی قوت سے ایک حیرت پیدا ہو جاتی ہے اس سے بدعت اور گمراہی اور جہالت میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جاتا ہے اس ظلمت کا اثر دل سے آنکھ میں آتا ہے اور وہ چہرے پر ہر شخص کو یہ سیاہی نظر آنے لگتی ہے اللہ والے مگر بہت حلیم ہوتے ہیں وہ ان میں اپنی نظر ان کے ان کو اپنی فکر ہوتی ہے وہ کسی کو اظہار نہیں کرتے حضرت بار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے عارف بلّہ تھے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی آخر میں شروع سے ہی ماشاء اللہ فدا ان بار آخر میں کیا حالت ہو گئی تھی صدیقین کی آخری سرحد سے پہنچ کے پھر کچھ عرصے دیے اس میں ماشاء اللہ اس کے بعد موجودہ ہمارے حضرت بھی ماشاء اللہ مگر کسی کے بے عزتی نہیں کرتے گنہگار کیسا ہی حسین و جمیل ہو مگر اس کے چہرے پر ایک بے رونقی کی کیفیت ضرور ہوتی ہے حد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نیکی کرنے سے چہرے پر رونق دل میں نور رسم وسعت بدن میں قوت لوگوں کے قلوب میں محبت پیدا ہو جاتی ہے اور گناہ کرنے سے چہرے پر بے رونقی قبر اور قلب میں اندھیرا بدن میں سستی رس میں تنگی لوگوں کے دلوں میں بغض اور کینہ ہو جاتا ہے ساتواں نقصان یہ ہے گناہ کرنے سے دل اور جسم میں کمزوری پیدا ہوتی ہے دل کی کمزوری تو ظاہر ہے کہ نیکی کے کام کی ہمت گھٹتے گھٹتے بالکل ختم ہو جاتی ہے رہ گئی بدن کی کمزوری سو بدن تو دل کے تابع ہے جب یہ کمزور ہے تو وہ بھی ضعیف ہوگا دیکھو تو ذرا کفار فارس اور روم کیسے مضبوط جسم والے تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین کے مقابلے میں ٹھہر نہ سکے کیونکہ ان کے پاس ایمان کی دولت تقوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ملا تھا اللہ والوں نے قریب رہنا چاہیے اور ان سے اصلاح کروانی چاہیے تو ان کا نور باطن ہمارے اندر ٹرانسفر ہو جائے گا ہمت کرنی چاہیے گناہ سے اتنے نقصانات ہو رہے ہیں ایک مسلمان عطا زندگی دی کلمہ دیا اور ہم اتنے نقصانات کیوں ہم لوگ اپنے زندگی میں لے کر آئیں توبہ کر کے سچی توبہ کر کے ہمت کر کے اصلاح کروائیں ایک گناہ بھی جو ہم روزانہ کر رہے ہیں فجر قضا کر رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں غیبت کر رہے ہیں بد نظری روزانہ کر رہے ہیں بیوی سے بد اخلاقی کر رہے ہیں تو یہ سارے گناہ کے نقصانات ہمیں مل رہے ہیں ایک گناہ بھی جو ہے وہ جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے اور ایک نیکی بھی بہرحال جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے مایوسی نہیں جا رہا ہوں صرف احساس دلایا جا رہا ہے کہ گناہ میں کتنے نقصانات ہیں ایک نقصان یہ ہے کہ آدمی جو ہے گناہوں سے کی وجہ سے عبادت سے محروم ہو جاتا ہے آج ایک آج ایک نیکی گئی کل دوسری نیکی چھوٹ گئی پرسوں تیسری رہ گئی یوں ہی سلسلے وار تمام نیک کام گناہ کی بدولت اس کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں جیسے کسی نے ایک لقمہ لذیذ ایسا کھایا جس سے ایسا نقصان ہو گیا کہ ہزاروں لذیذ کھانوں سے محروم کر دیا گیا ایک نقصان یہ ہے کہ گناہوں سے عمر گھٹتی ہے اس کی برکت ٹلتی ہے کیونکہ نیکی سے عمر بڑھ جانا حدیث سے صحیح سے ثابت ہے تو گناہوں سے گھٹنا اسی سے سمجھ لیجیے یہ حکیم ملت مولانا شاہ شف علی صاحب تھانوی رحمۃ کی کتاب ہے جزاء العمال اس میں سے کچھ بڑھ کے سنا رہا ہوں آج کچھ اور سنا تھا مگر اور ایک دم سے یہ کتاب صرف تقسیم کے لیے لایا تھا چاہا کہ یہ سنا دوں تاکہ ہمیں احساس ہو کہ ہم جو اثر میں سوتے پڑے رہتے ہیں فجر میں سوتے پڑے رہتے ہیں اور اتنے سارے ہمیں نقصانات ہو رہے ہیں ایک مسلمان ہو کے بیت ہو کے اللہ والوں سے ان کے غلاموں سے پھر ہم لوگ یہ نقصانات کیوں اپنی زندگی میں لے کر آئیں یہ روح کو نقصان ہوتا ہے یہ سب ایک نقصان یہ ہے ایک دوسرے ایک گناہ کا سبب ہو جاتا ہے اور تیسرے <coughs> گناہ کا اس طرح شدہ شدہ آہستہ آہستہ گناہوں کی کثرت ہو جاتی ہے جیسے ایک شخص تھے سگریٹ نہیں چھوڑتے تھے حضرت والا رحمۃ اللہ فرمایا بھائی ایک دم چھوڑ دو نہیں حضرت پہلے پندرہ پیتا تھا پھر دس پینا پھر حضرت فرمایا ایک دم چھوڑنی چاہیے سگریٹ یہ نہیں کہ کر کے چھوڑ رہے ہیں وہ پھر دوسری ایک پیے گا پھر ایک کے بعد پانچ پیے گا پھر دس پیے گا اسی طرح گناہوں کی عادتیں فوراً جلدی سے ہمت کر کے چھوڑ دینی چاہیے یہاں تک کہ گنہ گار گناہوں میں گر جاتا ہے اور دوسرا یہ کہ کرتے کرتے اس کی عادت ہو جاتی ہے کہ چھوڑنا دشوار ہو جاتا ہے جیسے اب کسی کو احساس ہی نہیں ہے روزانہ تقبیر اولا نکل رہی ہے روزانہ فجر کی نماز نکل رہی ہے بس احساس ہی نہیں عادت ہو گئی نا چھوڑنا مشکل ہو گیا اس لیے آپ شیخ سے اصلاح کروائے گا شیخ بولے گا دس رکعت پڑھو آپ تھوڑا ادھر ہو جائیں تاکہ مول صاحب یہ دیکھتے رہیں جزاک اللہ شیخ بولے گا دس رکعت پڑھو اب فجر تو پڑھی نہیں آتی دس رکعت کے خاک پڑے گا کچھ صدقہ کرو نہیں بس شیخ نے کہہ دیا عظمت نہیں ہے نا کہہ دیا تو کہہ دیا اب شیخ پیچھے تھوڑی پڑے گا حضرت نے بڑی عجیب بات فرمائی شیخ کوئی پولیس انسپیکٹر تھوڑی ہے مجھ سے فرمایا تھا <laughs> پیچھے مت پڑھو اپنی فکر کرو بند جس کو سو دفعہ کراؤ جو اپنی اصلاح کرائے خط لکھے ہمیں کیا ضرورت ہے پیچھے پڑھنے کی دماغ کھپانے کی اور کم ہے کیا چیزیں <laughs> جو اصلاح کراتا ہے ماشاء اللہ اپنی عزت کو دعو پہ لا کے اصلاح کراتا ہے ہم اس پہ اپنی محنت خرچ کریں گے جو نہیں کرا رہا ہمیں کیا غرض اس کی ہم کیوں پیچھے پڑھیں ہم کیوں میسج اور فون کریں اس کو پھر اس کو ایسی ضرورت سے کرتا ہے یعنی گناہ کو اسی ضرورت سے کرتا ہے نہ کرنے نہ کہ نہ کرنے سے تکلیف ہوتی ہے پھر اس کم بخت میں لطف و لذت بھی نہیں رہتی اس گناہ کے اندر یہ تھان حضرت مجدد ملت کی باتیں سنائی جا رہی ہیں جو ہمارے سر دادا شیخ سر دادا شیخ ہیں ایک نقصان یہ ہے گناہ کرنے سے توبہ کا ارادہ کمزور ہو جاتا ہے یہاں تک کہ بالکل توبہ کی توفیق نہیں ہوتی اس حالت میں موت آ جاتی ہے ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ چند روز میں گناہ کی وجہ سے برا معاشیت کی گناہ کی برائی دل سے نکل جاتی ہے اس کو برا بھی نہیں سمجھتا نہ اس بات کی پرواہ ہوتی ہے کوئی دیکھ لے گا بلکہ تفاخرن اس کا ذکر کرتا ہے ایسا شخص معافی سے بھی دور ہو جاتا ہے ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ سے دشمنان خدا میں سے کسی کی گناہ جو ہر گناہ دشمنان خدا میں سے کسی کی میراث ہے تو گویا یہ شخص ان ملعونوں کا وارث بنتا ہے اللہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اپنی اصلاح کی نیت سے پڑھنے کی توفیق فرمائے مثلا لواتت پرستی لڑکوں سے گناہ کرنا قوم لوت کی میراث ہے کم ناپنا کم تولنا قوم شعیب کی علیہ السلام کی میراث ہے بڑائی اور فساد فرعون کی میراث ہے اب دیکھ لیں جو مرد عورتوں پہ بڑائی کر کے پٹائیاں غصہ تن جھڑکتے ہیں وہ بڑائی کی وجہ سے کیونکہ اپنی بیوی کو حقیر سمجھ رہے ہیں اور جو بیوی اپنے شوہر پہ برستی ہے وہ بڑائی کی وجہ سے اور یہ فرعون کے ساتھ مشابت ہو رہی ہے اپنا خیر منائیں توبہ کریں سچی اس کی قوم پھر تکبر اور بڑائی اور فساد اس کی قوم فرعون اور اس کی قوم کی میراث ہے تکبر اور تجبر قوم حود علیہ السلام کی تو یہ آسی ان لوگوں کی بناوٹ اور حیت بنائے ہوئے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص جس قوم کی وضع بنائے گا انہی میں شمار ہوگا ایک نقصان یہ گناہ کرنے سے اللہ کے نزدیک یہ شخص بے قدر و خوار ہو جاتا ہے جب اللہ کے نزدیک خوار اور ذلیل ہو گیا مخلوق میں بھی اس کی عزت نہیں رہتی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ومَ یوہین اللہ فما اللہ مکرمن یعنی جس کو اللہ ذلیل کرے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہے تفسیر بیان قرآن سورہ حج کی آیت کا جز ہے اور گناہ کا اثر ایک نقصان یہ ہے گناہ کی ناوست جیسے اس شخص کو پہنچتی ہے اسی طرح کا نقصان دوسری مخلوقات کے ہی پہنچتا ہے وہ سب اس پر لانت کرتے ہیں گناہ کی سزا تو الگ ہوگی یہ لانت اس پر اضافہ ہے مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نافرمانی کرنے والے آدمیوں پر لانت کرتے ہیں جبکہ قحط سخت ہوتا ہے اور بارش رک جاتی ہے اور کہتے ہیں یہ ابن آدم کے گناہ کی نوسط ہے بارش رک جائے فاقے آنے لگے فاقے کا مطلب یہ بھی ہے حضرت والا کے جو بیٹے ہیں ہمارے مفتی فرحان صاحب تفسیر فرما رہے تھے اس میں فرمایا قحط کا مطلب یہ بھی ہے کہ مہنگائی ہو جائے عام لوگوں کی دسترس اس سے دور ہو جائے مکان مہنگے ہو گئے کھانا مہنگا ہو گیا ہر چیز مہنگی ہو گئی جاب نہیں مل رہی بزنس نہیں چل رہا یہ گناہوں کی وجہ سے عقل میں فطور و فساد پیدا ہوتا ہے حق بات قبول کر لینی چاہیے حق بات سننی چاہیے ہم اپنے آپ کو سب گنہ گار سمجھیں ایک نقصان یہ ہے گناہ کرنے سے عقل میں فطور و فساد آ جاتا ہے کیونکہ عقل ایک نورانی چیز ہے گناہوں سے اس میں کمی آ جاتی ہے بلکہ خود گناہ کرنا دلیل کم عقلی کی ہے اور اس شخص کی عقل ٹھکانے ہوتی تو ایسی حالت میں کہیں گناہ ہو سکتا ہے کہ یہ شخص اللہ کی قدرت میں ہے ان کے ملک میں رہتا ہے اور اللہ دیکھ بھی رہے ہیں اور فرشتے گواہ بن رہے ہیں قرآن مجید منع کر رہا ہے ایمان منع کر رہا ہے موت منع کر رہی ہے دوزخ منع کر رہی ہے اور گناہ کرنے سے اس قدر سرور و لذت نصیب نہیں ہوگا جس قدر دنیا و آخرت کے منافع اس سے فوت ہو گئے بھلا کوئی سلیم عقل والا ان باتوں کے ہوتے ہوئے گناہ کر سکتا ہے ایک بڑا نقصان یہ ہے غور سے سنیے گا گناہ کرنے سے یہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لانت میں داخل ہو جاتا ہے کیونکہ آپ نے بہت سے گناہوں پر لانت فرمائی ہے اور جو گناہ ان گناہوں سے بڑھ کر ہیں ان پر تو بدرج اولا استحقاق لانت ہیں مثلا لانت فرمائی آپ نے اس عورت پر جو جسم کھود کر رنگ بھرے اور گدوائے اور جو غیر کے بال اپنے بالوں میں ملا کر دراز کرے اور دوسروں سے جو یہ کام لے بیوٹی پارلر وغیرہ میں ہوتا ہے اور لانت فرمائی آپ نے سود لینے والے پر اور دینے والے پر اس کے لکھنے والے پر اس کے گواہ پڑھنے والے پر سیونگ اکاؤنٹ کھلوایا ہے اور لانت فرمائی آپ نے حلالہ کرنے والے پر جس اور جس کے لیے حلالہ ہو یعنی جب نکاح میں اس کو شرط ٹھہرایا جائے اور لانت فرمائی ہے چور پر اور لانت فرمائی شراب پینے والے پر اس کے پلانے والے پر اس کے نچوڑنے والے پر نچڑوانے والے پر بیچنے والے پر خریدنے والے پر اس کے دام کھانے والے پر اور جو اس کو لاد کر لائے اور جس کے لیے لاد کر لائی جائے اور لانت فرمائی اس شخص پر جو اپنے باپ کو برا کہے نوجوان آج کل باپ کو برا کہتے ہیں اور لانت فرمائی اس شخص پر جو جاندار چیز کو نشانہ بنائے اور لانت فرمائی ان مردوں پر جو عورتوں کے ساتھ مشابہ اختیار کریں اور ان عورتوں پر جو مردوں کی وضع بنائیں بتائیے ذرا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لانتیں ہیں پیروں کی بد بدعا سے ڈرتے ہیں اور نبی صلاحت وسلام کی لانتوں سے اور لانت فرمائی اس شخص پر جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرے اور لانت فرمائی اس شخص پر جو دین میں کوئی نئی بات نکالے یا ایسے شخص کو پناہ دے اور لانت فرمائی تصویر بنانے والے پر اور لانت فرمائی اس شخص پر جو قوم لوت کا سا عمل کرے یعنی لڑکوں سے گناہ کرے اور لانت فرمائی اس پر جو کسی جانور سے صحبت کرے اور لانت فرمائی اس پر جو جانور کے چہرے پر داغ لگائے اور لانت اس شخص پر جو کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائے اس کے ساتھ فریب کرے اور لانت فرمائی ان عورتوں پر جو قبروں پر جائیں اور ان لوگوں پر جو وہاں پر سجدہ کریں یا چراغ رکھیں اور لانت فرمائی اس شخص پر جو کسی عورت کو اس کے خاون سے یا غلام کو اس کے آقا سے بہکا کر بھڑکائے اور لانت فرمائی فرشت اس عورت پر جو اپنے خاون سے خفا ہو کر رات کو الگ رہے صبح تک اس پر فرشتے لانت کرتے رہتے ہیں تو عورتوں کو خاص خیال رکھنا چاہیے کہ شوہر ناراض نہ ہو منا لینا چاہیے تھوڑی دیر روٹ جائیں اور فوراً بھی منا بھی لیں اور شوہروں کو بھی چاہیے فوراً معاف کر دیں لانت فرمائی اس شخص پر جو اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور سے نصب ملائے لانت فرمائی اس شخص پر جو صحابہ کو برا کہے رضوان اللہ علیہ کہ ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے فرشتوں کی دعا سے محروم ہو جاتا ہے گناہ کرنے سے گناہ کرنے سے طرح طرح کی خرابیاں زمین پیدا ہو جاتی ہیں پانی ہوا غلہ پھل سب ناقص ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا اشاد ہے زہر الفساد و فلبری فلبربری بیما کسبط عید ناسم قرآن شریف کی آیت ہے یعنی ظاہر ہو گیا بگاڑ خشکی اور تری میں بسبب ان اعمال جن جن لوگوں لوگوں کو ہاتھ ہاتھ کے کر رہے ہیں ایک نقصان یہ گناہ کرنے سے حیا و غیرت جاتی رہتی ہے جب شرم نہیں رہتی تو یہ شخص جو کچھ کر گزرے تھوڑا ہے گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی اس کے دل سے نکل جاتی ہے بھلا اگر اللہ تعالیٰ عظمت اس کے دل میں کی عظمت ہوتی تو مخالفت پر قدرت ہو سکتی تھی گناہ کرنے سے نعمتیں سل ہو جاتی ہیں اور بلاؤں اور مصیبتوں کا ہجوم ہو جاتا ہے ایک نقصان یہ گناہ کرنے سے مدھ و شرف کے القاب سلب ہو کر مذمت اور ذلت کے خطاب ملتے ہیں کرنے نیک کام کرنے سے یہ القاب عطا ہوتے ہیں مومن بر متی منیب ولی ورا مسلح عابد خائف اواب یہ سب مطلب بھی لکھے ہوئے پرہیز گار ڈرنے والا بابر رجوع کرنے والا یہ قرآن شریف اور حدیث شریف ثابت ہے اور اس طرح بہت پیارے پیارے نام ہیں توبہ کرنے والا رکو کرنے والا سجدہ کرنے والا گردن جھکانے والا صالح مومن عاجزی ولی صدقہ کرنے والا پاک دامن اور جو شخص گناہ کرتا ہے اس کو جب برا کام کرے گا تو یہ خطابات ملیں گے فاجر فاسق گنہگار مخالف اور خطا کار فساد کرنے والا ناپاک غصہ کیا گیا چور جھوٹ بولنے والا خیانت کرنے والا عزیزوں سے تعلق توڑنے والا اور گناہ کرنے سے شیاطین کا تسلط ہو جاتا ہے گناہ کرنے سے اطمینان قلب سے محرومی ہو جاتی ہے گناہ کرنے سے مرتے وقت کلمہ طیبہ سے محروم ہو جاتی ہے محرومی ہو جاتی ہے وہی دل میں بچ جاتا ہے یہاں تک کہ مرتے وقت کلمے تک منہ سے نکلتا اور گناہ کرنے سے رحمت الہیہ سے نا امید ہو جاتا ہے ایک نقصان گناہ سے کرنے سے یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امیدی ہو جاتی ہے اس وجہ سے توبہ نہیں کرتا اور بے توبہ کے مرتا ہے کسی شخص سے مرتے وقت کہا گیا لا الہ الا اللہ کہو اس نے گانا شروع کر دیا تا تنا تن تن <laughs> یہ لکھا ہوا ہے تو رہا تا تا تن تنا اور کہنے لگا کہ جو کلمہ مجھ سے پڑھواتے اس سے مجھ کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے کوئی گناہ تو میں نے چھوڑا نہیں آخر کلمہ نہ پڑا اور رخصت ہو گیا کسی اور شخص سے کلمہ پڑھوانے لگے تو بولا اس کلمے سے کیا ہوگا میں نے کبھی نماز تو پڑھی نہیں اور یوں ہی مر گیا کسی اور شخص سے کلمہ پڑھنے کو کہا گیا کہنے لگا میں تو اس کلمے کا منکر ہوں اور چل دیا ایک شخص نے بیان کیا کہ کوئی میری زبان پکڑ لیتا ہے اور مجھ سے کلمہ نہیں نکل رہا یہ چند نقصان ہیں جو گناہ کرنے سے لاحق ہوتے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے ظاہری باتی نقصان ہیں قرآن و حدیث میں غور کرنے سے خود دل میں سوچنے سے بہت جلد سمجھ میں آ سکتے ہیں اب کچھ نیکی کے فائدے ہی بتانے چاہیے پہلے اب ہم نیکی کریں گے گناہوں سے بچیں گے تو کیا ملے گا نمبر ایک رزق میں بڑھوتری ہوگی تا, تا, تا سے رزق بڑھ جاتا ہے نمبر دو برکتوں کا نزول ہوگا اس بیان میں کہ تاعت سے طرح طرح کی برکت ہوتی ہے قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولو ان اہل القرآن آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولیکن فاخذناہم بما کانو یحسبون یعنی وہ لوگ اگر ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے ایمان کے بعد ایمان تمہارے پاس ہے تقوی اختیار کریں تو البتہ کھول دیتے ہیں ہم ان پر طرح طرح کی برکتیں آسمان سے اور زمین سے لیکن انہوں نے تو جھٹلایا بس پکڑ لیا ہم نے ان کو بسبا ان اعمال کے جو وہ کرتے ہیں حضرت والا رحمت قریب رہا حضرت میسا رحمۃ قریب رہا موجودہ حضرت والا کے تو عارف بلّہ شیخ العظم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ ایسے ایسے پھل آتے تھے ایسے تازہ تازہ اتنے بڑے بڑے کہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے حضرت والا نے ہمیں کھلائے حضمیر اللہ کھلائے سعودی عرب گئے اور بھی ہم میں بھی بہت عرصے وہاں رہا جو لوگ عام کھا رہے ہیں عام لوگوں سے زیادہ پتہ نہیں لوگ کہاں سے لاتے تھے حضرت میرے باغ کا پھل ہے وہ خود ہی پک گھر میں لگایا اتنا بڑا اتنا اچھا اتنا رسیلہ کہ بتا نہیں سکتے یہ برکتیں نازل ہو رہی ہیں اللہ والے ہم اس فتنے کے زمانے اللہ والے تو خوب مزے سے کھاتے ہیں شاہ اچھا پھول پوری رحمۃ اللہ کیا فرماتے تھے حکیم اختر مجھے دال روٹی میں بریانی کا مزہ آ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خاص انتظام ہوتا ہے اس دال میں ہی بریانی کا مزہ دے دیتے ہیں اور نیکی کرنے سے کیا ہوگا مستورات بھی غور سے سن لیں آپ لوگ پردہ کرتی ہیں ماشاء اللہ شوہر کا خیال رکھتی ہیں ابو امی کا بچیاں خیال رکھتی ہیں اور آپ لوگ پردہ کر رہی ہیں یوٹیوب نہیں دیکھ رہی فیس بک نہیں دیکھ رہی تو آپ کو خوشخبری بھی سنائی جا رہی ہے کہ گناہ کرنے سے کیا ہوگا گناہ سے بچنے سے ہر قسم کی تکلیف اور پریشانی دور ہو جاتی ہے ہم تف اللہ یا اللہ مخرجہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نکلنے کی بے شمار راہیں نکال دیتے ہیں ہر قسم کی دشواری اور تنگی سے اس کو نجات دیتے ہیں اور عبادت سے گناہ سے بچنے سے ہر کام میں آسانی ہوتی ہے گناہ سے بچنے سے زندگی مزیدار ہو جاتی ہے کھلی آنکھوں سے بات نظر آتی ہے ایسے لوگوں کا سا لطف اور راحت بادشاہوں کو بھی میسر نہیں جو اللہ والوں کو حاصل ہوتا ہے اس بیان میں کہ تاج سے بارش ہوتی ہے مال بڑھتا ہے اولاد ہوتی ہے باغ پھلتا ہے نہروں کا پانی زیادہ ہو جاتا ہے اس بیان میں نمبر ساتواں فائدہ ہے تقوا کا کہ ایمان لانے سے خیر اور برکتیں نصیب ہوتی ہیں ہر قسم کی بلا ٹل جاتی ہے اللہ ولی الزین آمن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے حامی و مددگار ہوتا ہے فرشتوں کا حکم ہوتا ہے کہ ان کے دلوں کو کبھی رکھو یہ خاص بات ہے بغیر ٹونک کے ان کا دل قوی رہتا ہے اور عزت و بلندی کا ملنا سچی عزت عنایت ہونا ولی اللہ عزت ولی رسول ولی المؤمنین اللہ تعالیٰ نے اور اللہ اللہ ہی فرمایا اللہ نے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے عزت اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ایمان والوں کے لیے اور اللہ تعالیٰ مرتبہ اس کے بلند کرتے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لائف اللہ الزینہ عام عنوم کو اور اللہ تعالیٰ لوگ جو اچھے عمل کرتے ہیں بہت جلد پیدا کر دیں گے اللہ تعالیٰ ان کی محبت یعنی جب کسی بندے سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں فرشتوں کا حکم ہوتا ہے فلاں شخص سے محبت کرو کہ دنیا میں منادی کر دی جاتی ہے فیوضا لہ القبول الارض یعنی مقرر کی جاتی ہے اس کے لیے قبولیت دنیا میں اس کی قبولیت کا یہاں تک اثر ہوتا ہے کہ حیوانات اور جماعت تک اس شخص کی اطاعت کرنے لگتے ہیں خود حضرت والا کے ساتھ فارم ہاؤس ہم لوگ گئے تھے رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تو مور جو ہیں بغیر ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے وہاں بتا رہے تھے ان کے ساتھ جو حضرت والا کی خادم میں ان کا ماشاء اللہ فارم ہاؤس ہے ہم لوگ سب گئے تھے شمیم بھائی بھی تھے حضرت فیروز احمد صاحب اور آتم عالیہ بھی تھے امیر رحمۃ اللہ تو حضرت والا کو ویل چیئر پہ لے کے جا رہے تھے تو مور جو ہے ایسے ہی بس بیٹھا ہوا تھا جیسے ہی حضرت والا کو دیکھا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کوئی اپنے کوئی اسی کی روایت نہیں ہے دو مورتیں ایسے پھیلا لیا اور جیسے ناچتے ہیں باقاعدہ وہ ناچ رہے تھے پیر زمین پہ رکھ رکھ کے یہ حیوانات حضرت والا کو دیکھ کے اتنے بڑے اللہ والے مطلب اپنی آنکھوں دیکھی بات بتا رہا ہوں کہ ہمارے حضرت نے یہ فرمایا کہ ایک ہاتھی نے سون اوپر کے اوپر کر لی تھی حضرت والا کو دیکھ کے اور اس بیا اور جو گن تقوا سے رہے گا عبادت کرنے سے مالی نقصان کا تدارک ہو جاتا ہے اچھا بدلہ مل جاتا ہے اور عبادت کرنے سے گناہوں سے بچنے سے روز بروز نعمتوں کی ترقی ہوتی رہتی ہے لائن شکر تم لذیذ اور خیرات کرنے سے مال میں برکت ہوتی ہے عبادت میں سے مال کرنے سے مال بڑھتا ہے اور یہ تقوا میں زکوٰۃ بھی آتی ہے اور جو کچھ تم زکوٰۃ دیتے ہو جس سے محض اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہتے ہو بس یہ لوگ دونا کرنے والے ہیں یعنی مال کو دنیا میں اور اجر کو آخرت میں اس لیے ہر مہینے کچھ صدقہ خیرات بھی کرنا چاہیے اور شیخ کے ذریعے سے دینا چاہیے تاکہ شیخ کو پتہ چلے کہ یہ شخص کنجوس مکھی جوس نہیں ہے ورنہ شیخ کو اطلاع کرے کہ کہاں خرچہ کرتے ہیں کوئی حضرت ہمارے تو یہ فرمایا تھے مصباح بھائی کو فرمائے لگے کوئی پریشانی تھی صدقہ کرو شیخ کے ذریعے سے دو انہوں نے پیسے جمع کرائے حضرت کو نفلی صدقہ دیا پھر فرمایا پھر کام ہو گیا فرمایا شکرانے کے صدقہ دو <laughs> کام ہو گیا اس کے شکرانے کے صدقہ دو کیا حال ہے جناب تقوا کے فائدے بتائے جا رہے ہیں گناہوں سے بچنے کے گناہوں سے بچنے سے قلب میں ایک راحت اور اطمینان پیدا ہو جاتا ہے جس کے آگے ساتوں سلطنتیں گرد ہیں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب آگاہ ہو جاؤ اللہ ہی کی یاد سے چین پاتے ہیں دل خالی دل کے ساتھ کسی حسین چہرے کو ایک وقت ایک بار دیکھ لینا شاہی چھتر چھتر اور تمام دن کے شور مچانے سے بہتر ہیں ایک بزرگ نے سنجر بادشاہ مل ملک نمروز کو اس خط اس کے خط کے جواب میں لکھا تھا کہ شاہ شاہ خنجر سنجر کے چھتر کی چھتر کی طرح میرے بخت کا چہرہ بھی سیاہ ہو جائے اگر میرے دل میں ملک سنجر کی خواہش ہو جس وقت سے مجھے آدھی رات کی سلطنت کی خبر ملی تو میں نے ارادہ کر لیا کہ میں ایک جو کے عوض بھی ملک کے نیمروز کو نہیں خریدوں گا ایک بزرگ کا قول ہے اگر جنتی لوگ ایسے حال میں ہیں جس حال میں ہم ہیں تب تو وہ بڑے مزیدار عیش میں ہیں دوسرے بزرگ فرماتے ہیں افسوس یہ غریب دنیا دار دنیا سے رخصت ہو گئے نہ انہوں نے عیش دیکھا نہ مزہ دیکھا کیونکہ وہ سمجھتے ہیں پیسہ ڈالر پیس پونڈ وغیرہ مل گئے تو ہم سمجھ عیش ہیں عیش تو دل کا ہوتا ہے جب اللہ کو ناراض کیا تو عیش کیسے ملے گا شخص اور تیسرے صاحب فرماتے ہیں اگر بادشاہ ہماری لذت سے واقف ہو جائیں یعنی اللہ والوں کی لذت سے تو مارے رش کے ہم پر تلوار چلانے لگیں کبھی یہاں تک اس لذت کا غلبہ ہو جاتا ہے کہ اس کو جنت پر ترجیح دے دیتے ہیں اور گناہ سے بچنے سے کیا ہوتا ہے والدین کی نیکی سے اولاد کو بھی فائدہ پہنچتا ہے عبادت کرنے سے تقوی سے کرنے رہنے سے اس شخص کی اولاد تک کو نفع پہنچتا ہے حد خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا میں نے وہ جو دیوار بلا اجرت درست کر دی وہ یتیم بچوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ دفن ہے اور ان کا باپ بزرگ آدمی تھا بس اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ یہ دونوں اپنی جوانی پر پہنچ جائیں اور اپنا خزانہ نکال لیں یہ باوجہ مہربانی کے ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے اس قصے سے معلوم ہوا ان لڑکوں کے مال کی حفاظت کا حکم خضر علیہ السلام کو اس وجہ سے ہوا کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا سبحان اللہ نیکوکاری کاری کے اثر نسل میں بھی چلتے ہیں آج کل لوگ اولاد کے لیے طرح طرح کے سامان جائیداد روپیہ وغیرہ چھوڑ جانے کی فکر کرتے ہیں سب سے زیادہ کام کی جائیداد یہ ہے کہ خود بھی نیک کام کریں اس کی برکت سے اولاد سب بلاؤں سے محفوظ رہے گی اور پھر اولاد بھی نیک بنے گی اور ان کو اللہ والوں کے پاس لے کے جائیں جو اللہ والا بنتا ہے تو یہ حضرت والا نے فرمایا تھا اس کی تشہیر میں کہ وہ ساتویں پشت تھی جن پہ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا تھا ان کا ساتواں پشت کے باپ جو ہے وہ نیک تھا تو اگر ہم اللہ والے بن جائیں گے سات پشت تک سات نسلوں تک رحمتیں برستی ہیں دیکھتے نہیں ہے کیا اللہ والوں کی نسلوں میں بھی آگے جا کے نسلوں میں کہیں اللہ والے پیدا ہوتے ہیں اگر ان کی اولاد نہیں بن سکی تو ان کے پوتے نواز سے پڑھ نماز سے اللہ والے ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے جو تاہا بھائی ہیں میرے بہنوئی ہیں یہ خواجہ عزیز مزدور رحمۃ اللہ خاندان کے ہیں اب دیکھیں دیکھنے سے لگتے ہیں کہ کوئی بزرگوں کے خاندان سے ہیں قبل از موت بشارتوں کا ملنا یہ بھی عجیب بات ہے جب تقوا سے تقوا سے رہتے ہیں اللہ انا اللہ لا خوف علیہ یا ضنون اللہ دین آمن و قانون لہم البشرا فی الحیات دنیا و فی الآخرہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں پر نہ کچھ ڈر ہے نہ وہ پریشان ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے زندگی نے دنیا میں بھی اور آخرت میں حدیث شریف میں اس کی تفسیر وارد ہوئی ہے بشرا سے مراد اچھا خواب ہے جس سے دل خوش ہو جائے اللہ والے جب حضرت والا کو دیکھا میسا رحمۃ اللہ کو ہمارے موجود حضرت کو اتنی مبشرات اتنے ہیں کہ بتا نہیں سکتے وہ لوگ تقوا سے رہ رہے ہیں اللہ کو خوش کر رہے ہیں تو کسی کو دکھایا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بشارت دے رہے ہیں صحابہ کرام بشارت دے رہے ہیں اور کیسی کیسی بشارتیں ملتی ہیں تقوا سے اتنے سارے فائدے ہیں مرد اور تقوا سے یہ ہوتا ہے مرد یا عورت جو گناہ سے بچتا ہے بچتی ہے مرتے وقت فرشتوں کی طرف سے خوشخبری ہوتی ہے اور تقوا سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں حاجت روائی میں مدد ملتی ہے اور تقوا سے ہوتا ہے کہ تمام مشکلات کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ فرما لیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے ابن آدم میرے لیے شروع دن میں چار رکعت پڑھ لیا کر میں ختم دن تک تیرے سارے کام بنا دیا کروں گا اور عبادت سے اور تقوی سے یہ ہوتا ہے کہ مال میں برکت ہوتی ہے برکت ہوتا ہے قلیل کثیر النفع مال چھوٹا بھلے کم ہو مگر اس میں برکت ہوتی ہے اور تقوی سے رہنے سے یہ ہوتا ہے دینداری سے بادشاہی قائم رہتی ہے امام بخاری رحمت اللہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ امر خلافت اور سلطنت ہمیشہ قریش میں رہے گا جو شخص ان کی مخالفت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو منہ کے بل گرا دے گا جب تک کہ وہ لوگ دین کو قائم رکھیں گے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبیلہ تھا قریش اس سے چلا تو یہ جو ہے اس ہمیشہ اس میں رہے آج بھی سعودی عرب میں یہ چل رہا ہے اور گناہ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے غضب سے افات رہتی ہے اور سوئے خاتمہ سے افات رہتی ہے اللہ تعالیٰ کا غصہ بجھ جاتا ہے اور بری حالت پر موت نہیں آتی اور تو تقوا سے رہتا ہے اس کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکت دے دیتے ہیں اور جو تقوا سے رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے کام بنا دیتے ہیں جو تقوا سے رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فقر و فاقہ سے حفاظ فرماتے ہیں جو تقوا سے رہتا ہے اللہ تعالیٰ تھوڑے کھانے میں برکت دے دیتے ہیں یہ تو اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ایمان کی برکت سے تھوڑے کھانے میں آسودگی ہو جاتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص کھانا بہت کھایا کرتا تھا پھر وہ مسلمان ہو گیا تو تھوڑا کھانے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کا ذکر ہوا تو آپ نے اشاعت فرمایا مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر سات آنت میں کھاتا ہے روایت کی اس کو بخاری نے یعنی وہ ایک آنت میں بھی کھائے گا تو اس میں اللہ تعالیٰ برکت دے دیں گے ان سب کی بہت تشریح ہے مگر اس کا وقت نہیں ہے میں صرف بتا رہا ہوں کہ اگر ہم تقوا سے رہیں گے اور تقوا ملے گا اللہ والوں کی صحبت سے اور اللہ والوں کی صحبت میں اصلاح کروائیں گے تو ہمیں یہ سب فائدے ملیں گے تو ہم فائدے کو حاصل کریں نا تقوا سے رہنے سے بیماری سے حفاظت رہتی ہے بعض دعاؤں میں برکت ہے بیماری لگنے یا بلا پہنچنے کا خوف نہیں رہتا اور تقوا سے رہنے سے یہی بڑی خاص بات ہے فکریں زائل ہو جاتی ہیں اور قرض ادا ہو جاتا ہے تقوا سے رہنے سے جادو اور سحر سے حفاظت رہتی ہے اللہ کی رحمت سے کہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ کی مہربانیوں کا سمندر بے انتہا ہے آپ کی رحمت سے صرف ہی نا امید ہوگا تو یہ خشکی والا مضمون تھا مگر میں بہت دل چاہتا ہے اس کو کسی نہ کسی دن بیان کروں کیونکہ حضرت والا تو عشق و محبت کی باتیں کرتے تھے مگر کبھی ایسا بیان بھی ہونا چاہیے تاکہ ہمیں احساس ہو کہ گناہ کرنے سے کیا ہوتا ہے گناہ سے بچنے سے کیا کیا انعام ملتے ہیں تھوڑی سی اللہ تعالیٰ کی عشق و محبت کی باتیں حضرت فاضر رحمۃ اللہ کی پڑھ کے سنا دیتا ہوں کبھی جان بوجھ کر احتیاط کرنے میں قصور ہو گیا کچھ خطائیں ہو گئیں چند اشاریہ بھی نفس نے مزہ لوٹ لیا تو اس کے دل کا تھرمومیٹر ایسا حساس ہوتا ہے جیسے صراف کا ترازو کہ جب وہ سونا اور جواہرات تولتا ہے تو سانس بھی روک لیتا ہے ورنہ سانس سے بھی ترازو ہل جاتا ہے جویلرز کے پاس جو ہوتا ہے ایسے ہی جو اہل اللہ ایسے ہی اہل اللہ جو اللہ پر فدا رہتے ہیں ان کے قلب کے میزانیہ اور قلب کی ترازو کی نزاکتیں اتنی حساس کر دی جاتی ہیں کہ اگر ان کا نفس ایک اشاریہ بھی حرام مزہ امپورٹ کر لے تو ان کا دل خوف سے ہل جاتا ہے پھر اس اشک ندامت اور گریہ وزاری پر عالم غیب کے کرم سے عالم غیب کے بو سے عالم غیب کے بو سے کے بوسے ان کو ملتے ہیں اور میرا شعر ہے از لب نادیدہ صد بوسا رسید من گویم روح لذت کشید حضرت والا ماشاء اللہ عاشقانہ بیان فرماتے تھے اللہ تعالیٰ کے لب نظر نہیں آتے کیونکہ وہ لبوں سے پاک ہیں لیکن ان کی راہ میں گناہوں سے بچنے کا غم اٹھانے سے دل ان کے پیار کے بوسے ان کے قرب کی حلاوت محسوس کرتا ہے ہمیں بھی ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے توبہ کر لیں اللہ والوں کے پاس آئیں قریب آئیں ڈرے مت اصلاح کروائیں بھلے آہستہ آہستہ کر کے اصلاح کروائیں ڈسکنیکٹ ہو گیا چل چلا گیا اب ہو گیا آ گیا چلا گیا اللہ کی راہ میں گناہوں سے بچنے غم اٹھانے سے دل ان کے پیار کے بوجھ سے ان کے قرب کی حلاوت محسوس کرتا ہے اللہ ارحم و رحیمی ہے وہ اپنے بندوں کے مجاہدے کو اپنے بندوں کے غم کو رائے گا نہیں کرتا ان حسینوں سے دل بچانے میں ہم نے غم بھی بڑے اٹھائے ہیں جب حسین شکلیں سامنے آئیں جب گناہ کا موقع آئے فیس بک یوٹیوب انٹرنیٹ کا کوئی بھی نہیں ہے امی ابو بھی نہیں ہے نیٹ لگا ہوا ہے گھر کے اندر تب پتہ چلے گا کہ کس قدر اللہ کا عاشق ہے تب پتہ چلتا ہے اللہ کے رستے کا مرد ہے یا مخنص ہے جو مردان خدا ہیں وہی گناہ سے بچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے قلب کو حساس کر دیتے ہیں کیونکہ اللہ لطیف ہے لطیف نام ہے ان کا چلو بھائی پیٹرول ختم تو اپنے عاشقوں کے مزاج میں بھی وہ لطافت پیدا کر دیتے ہیں اور کثافت سے پاک کر دیتے ہیں گناہوں میں کثافت ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لطافت ہے اس لیے اللہ والے لطیف ہوتے ہیں بڑے حساس تو جب شیطان و نفس ان کو عبادت سے انحراف کر کے کثافت کا ایک ذرہ داخل کرنا چاہتا ہے ہم تو ایک ذرہ کے ہم تو کروڑوں ذرے اپنے اندر لیے بیٹھے <laughs> اور توبہ بھی نہیں کرتے اور آگے بھی نہیں بڑھتے اور اصلاح بھی نہیں کراتے ایک ذرہ داخل کرنا چاہتا ہے شیطان و نفس تو ان کے قلب کے ترازو میں راشہ اور لرزہ پیدا ہو جاتا ہے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہمارا دشمن کوئی گڑبڑ قسم کی لذت حرام قلب میں امپورٹ کر رہا ہے فوراً اپنے قلب کی نگرانی کرتے ہیں مثلاً اگر نفس ان کو کبھی دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا کہ لڑکا پڑھنے میں بہت اول نمبر ہے یا یہ لڑکی جو قرآن شریف یاد کر رہی ہے بڑی بہت ہی تیز ہے اس کے لیے خاص دعا کرو اس پر دم کر دو اس وقت اپنے عاشقوں کو اللہ تعالیٰ فوراً سمجھ اور فہم سلیم اور عقل سلیم دیتے ہیں کہ یہ نفس ہے جو کبھی دین کے راستے سے دھوکہ دیتا ہے اور ان کے ان کو اپنے قلب کی استقامت کے ترازو کو قائم رکھنے کے لیے ہمت عالی عطا کرتا ہے اس وقت وہ اس شعر پر عمل کرتے ہیں حضرت والا رحمۃ ہیں میرا شعر ہے سنیے ہمارے نفس امارا نے جب دام بتا بدلا تو ہم نے باب تقوا پر بھی فوراً پاس با بدلا تو ہم نے باب تقوا پر بھی فوراً پاس با بدلا یہ فقیر اپنی زندگی کو حضرت والا کے اشعار میں کہیں گا جب کوئی وقت ایسا ہوتا ہے تنہائی کا یا اشعار گنگناتا رہتا ہوں یاد ہیں بہت سارے طرح طرح کی آوازوں میں پڑھتا رہتا ہوں اور بیٹری چارج کرتا رہتا ہوں ہمارے تو اپنے پاس فیضان محبت رکھی ہے سب لوگ اور کبھی کبھار پڑھے ہیں اشعار پڑھے ہیں ہمارے نفس امارا نے جب دام بتا بدلا تو ہم نے باب تقوا پر بھی فوراً پاس بدلا بتوں کو یعنی حسینوں کو پھنسانے کے لیے نفس نے جب نیا نیا جال نکالا تاکہ صوفی کو پتہ بھی نہ چلے کہ میں کیا کر رہا ہوں وہ یہ سمجھے میں تو خالی حسینوں پر پھونک مار رہا ہوں <laughs> پھونک پر یاد آیا برطانیہ میں ایک مہمان آیا بہت موٹا تھا سب تو مانگ مانگ رہے تھے لیکن اس نے کہا مولانا ہم کو ایک پھونکا دے دو زندگی میں نے یہ لفظ کبھی نہیں سنا تھا مجھے بھی گدگدی لگی حضرت والا بھی رومانٹک مزاج تھے بہت ہنستے ہنسانے والے اور ہنسی آ گئی تو میں نے پورا مزہ لینے کے لیے ممبر سے اعلان کر دیا جس جس کو پھونکا لینا ہو جلدی آ جاؤ آج یہ فقیر کسی کو اپنے پھونکا سے محروم نہیں کرے گا میں نے وہی لفظ استعمال کیا جس سے مجھے مزہ آیا میں حلال مزہ ایک بھی نہیں چھوڑتا اور حرام سے بچنے کی پوری کوشش کرنے کی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتا ہوں اگر کوئی اس شعر پر ایک لاکھ روپے انعام بھی دے تو اس شعر کا حق ادا نہیں ہو سکتا حضرت والا فرما رہے ہیں ہمارے نفس امارا نے جب دام بوتا بدلا بہت بڑی بات ہے حضرت والا خود فرما رہے ہیں اگر ایک لاکھ روپے بھی کوئی شعر پر دے تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا اور میں بھی درد دل سے پڑھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے حضرت والا کی دعائیں بزرگ کی دعائیں ہمارے نفس امارہ نے جب دام بتا بدلا تو ہم نے باب تقوا پر بھی فوراً پاس با بدلا ہمارے نفس سے ہمارا نے جال بدل دیا اور نیا جال لایا پرانا شکاری تاکہ صوفی کو پتہ ہی نہ چلے کہ میں کس جال میں پھنس رہا ہوں تو ہم نے بھی تقوا کے گیٹ پر فوراً گیٹ مین بدل دیا یہ تو خود ڈاکوؤں سے مل گیا ہے بتائیے اگر آپ کا گارڈ گیٹ مین اور چوکی دار ڈاکوؤں سے مل جائے تو آپ اسے بدلیں گے یا نہیں بدلیں گے تو نفس بہت بڑا ظالم ہے یہ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کے حرام کیے ہوئے اعمال میں پھنسانے کے لیے طرح طرح کے جال بناتا ہے بس وہ سر میں درد ہو رہا تھا اس لیے فجر کی نماز نہیں پڑھی واہ بھائی واہ جاب پہ جانا ہو تو فجر سر میں درد نہیں ہوتا اور فجر کی نماز میں روزانہ سر میں درد ہوتا ہے یہ اور بس وہ کچھ نہیں وہ اچھی نظر سے عورتوں کو دیکھ رہا تھا <laughs> تو بری اچھی نظر تھوڑی ہے بری نظر ہی ہے بس وہ گاڑی پہ جا رہا تھا لڑکیاں سامنے آتی گئی میں دیکھتا گیا دیکھتا گیا اصلاح کیوں نہیں کرائی دیکھتے گئے آپ لوگ امال نے پھنسنے کے لیے طرح طرح کے جال بناتا ہے تو عقل مند صوفی وہ ہے جو نفس کے جالوں سے اور نفس کی چالوں سے ہوشیار رہے اور جب دیکھے نفس مکاری کر کے گناہ کے نئے نئے جال جالیں پھنسانا چاہتا ہے تو تقوا کی حفاظت میں اور مضبوط ہو جائے اور زیادہ قوی تدابیر اختیار کر کے باب تقوا کی حفاظت کرے کیسے کرے گا یا اللہ مدد فرما دیجیے یا اس طرح کہتے بس میں درد دل سے کہتا ہوں اگر آپ کو اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچ کر مرنا ہے اور ایسی زندگی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی کامل حیات نہیں جو اللہ تعالیٰ کو اتنا راضی کر لے کہ اولیاء صدیقین کی آخری سرحد کو چھو لے کیونکہ اس کے بعد ولایت کا کوئی درجہ نہیں ہے جو اس درجے کو نہیں چھوئے گا تو ایک دن تو مرنا تو ہے اور ناقص مرے گا اور لذت حیات سے ناشنا مرے گا لذت حیات اولیاء صدیقین سے ناشنا موت آئے گی اس کی پھر کوئی تلافی نہیں کیونکہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں آنا ہے مرنے کے بعد دوبارہ کوئی زندہ ہوا ہے یہی ایک فیل بار اول میں مرتبہ اولا میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے ایک ہی دفعہ زندگی ملنی ہے تو کیوں نہ ہم تھوڑی سی کوشش تھوڑی سی کوشش کرنی ہے تھوڑا سا قدم بڑھائیں گے اللہ تعالیٰ دوڑ کر آئیں گے ہمارے پاس کیوں نہ ہم تھوڑی سی کوشش کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں جان کی بازی لگا دیں جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا جس کی جتنی قربانی اتنی خدا کی مہربانی ناممکن ہے بندہ اللہ کے رستے میں غم اٹھائے اور اپنی بری خواہشات کو توڑ دے اور اللہ کے قانون کو نہ توڑے احترام قانون شرعیہ کی وجہ سے اپنے مراغب طویہ کو توڑتا رہتا ہے بتاؤ یہ الفاظ کبھی آپ نے سنے تھے مجھ سے حضرت والا فرما رہے ہیں نئے جام و مینا عطا ہو رہے ہیں تو کیا اس کے شکستہ دل پر اس کے آرزو کی شکست اور ریخت اور ٹوٹے ہوئے دل پر اللہ تعالیٰ کو رحم نہیں آئے گا کہ میری وجہ سے بندہ کتنا غم اٹھا رہا ہے کتنے زخم حسرت کھا رہا ہے ہر وقت نظر کو بچا بچا کر دل کو پاش پاش کر رہا ہے تو کیا اللہ ارحم و رحیمی نہیں ہے ایسے عاشقوں کے دل پر اس کو رحم نہیں آئے گا وہ خالق لذات کائنات اور خالق نمکیات لہلاء کائنات اس کو اتنا مزہ دے گا کہ سارے عالم کی لہلاؤں کا حسن مان پڑ جائے گا اور دنیا میں اس کے لطف کی مثال نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ کے نام پر فدا ہونے کی برکت سے اس عاشق کا لطف غیر محدود ہوگا بے مثل ہوگا کاش کاش یہ یہ میری میری بات بات اور آپ کی سمجھ میں آ جائے اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ اللہ آپ اللہ پر فدا ہونے کو اپنی کامیابی کا راز سمجھیں گے اور اولیاء صدیقین کی خط انتہا تک پہنچنے کی منزل اس کی ابتدائی سے محسوس کریں گے جس دن سے آپ اپنی خواہشات کو توڑنے کی پریکٹس اور مشق کریں گے اسی دن سے آپ کو اولیا صدیقین کی خوشبودار ڈش محسوس ہونے لگے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کے قلب کو اپنی بے شمار بوسوں سے رحمتوں سے نوازشوں سے پیار کرے گا جس کے سامنے آپ کے آپ کے ساتوں سلطنتیں لٹتی ہوئی نظر آئیں گی نیلام ہوتی ہوئی نظر آئیں گی سورج چاند کی روشنی میں لوڈ شیڈنگ معلوم ہوگی سائی کائنات اور کائنات کی تمام رنگینیاں آپ کو بے قدر معلوم ہو جائیں گی جتنی رنگین ہیں فیس بک یوٹیوب لڑکے لڑکیاں اور یہودیوں کافروں کی ایکٹنگز یہ سب بے قدر معلوم ہوگی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کامل نمونہ ہے بھائی ان کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں مسلمان بنایا اور آپ یہ کہنے پر مجبور ہوں گے جمال اس کا چھپائے گی کیا بہار چمن گلوں سے چھپ نہ سکی جس کی بوئے پیراہن اے دنیا والوں یہ دنیا کی رنگینیاں اللہ تعالیٰ کے جمال کو نہیں چھپا سکتی جب تک کہ ہر پھول خود ان کا نشان ان کا پت جب تک جبکہ ہر پھول خود ان کا نشان ان کا پتہ دے رہا ہے لہذا ان کے جمال غیر محدود اور صفات لافانی اور بے مثل کے الفاظ کو الفاظ سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا اور اہل وفا کون ہیں دو دو علامتیں ہیں وہ اماں من خوف مقام رب بھی ہیں جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے ایک دن مجھے حساب دینا ہے اللہ تعالیٰ کے خوف کی کیا دلیل ہے کیا علامت ہے اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے وہ نہن نفس عن ہوا اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکتا ہے یہ دوسری علامت ہے اہل جنت کی جس کو دیکھو اپنے نفس کو بری عادتوں سے برے اعمال سے برے افعال سے روک رہا ہے تو سمجھ لو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے یہی قافلے جنت کے لوگ ہیں یہی اہل وفا ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی آرزوؤں کا خون کر لیتے ہیں اپنے دل کو توڑ دیتے ہیں ان اللہ کے قانون کو نہیں توڑتے اپنے نفس کو بری خواہش سے کیوں روک لیتے ہیں کسی فوج کے ڈر سے نہیں یہاں تک کہ اپنے ابا کے ڈر کے مارے بھی نہیں یہاں تک کہ اپنے مرشد اور شیخ کے ڈر کے مارے بھی نہیں اگر مرشد ہے تو مریدوں کے خوف سے نہیں یا امام ہے تو مقتدیوں کے خوف سے نہیں کہ مقتدی یہاں ہیں اگر گڑبڑ اور نامناسب کام کروں گا تو امامت چلی جائے گی تو پھر نفس کو کیوں روکتا ہے وہ خوف مقام رب بھی اپنے رب کے خوف سے اللہ تعالیٰ نے آیت میں بتا دیا جو اپنے نفس کو روکے گا مگر صرف میرے خوف سے وہ اہل جنت کا قافلہ ہے فائنل جنت ہوا اس کا ٹھکانہ جنت ہے چاہے کوئی ہو یا نہ ہو بالکل تنہائی ہو اور گناہ خود اس کی تمنا کر رہا ہو لیکن یہ پناہ مانگے گا الہی پیار سے دیکھے نہ یہ گناہ مجھے تو عرض کر رہا ہوں ہماری تنہائی بھی اللہ والی ہونی چاہیے خلوت ہو یا جلوت ہو ہر جگہ اللہ کی دوستی تازہ تر اور گرم تر رہے کہیں بھی اس میں پھیکا پن اور ٹھنڈا پن نہ آئے تو یہ دونوں آیتیں ملا کر قافلہ جنت کی آج ڈیزائن پیش کر رہا ہوں کیسے معلوم ہے جنت کا قافلہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے خلوتوں میں یعنی تنہائی میں when when he is is alone alone she جلوتوں میں تنہائیوں میں مجمع میں قلباً و غالباً دل سے سے آنکھوں اور جسم سے اللہ کے ساتھ رہے اپنی نظر اور دل اور جسم کی ہر طرح سے ہر وقت گناہ سے حفاظت کرتا رہے ہر وقت اپنے اللہ پر نظر رکھے مانگے تو صحیح اے اللہ میری ایسی حفاظت فرما جیسے ماں اپنے بچے ہی کرتی ہے مانگنا تو شروع کر دیں اصلی عاشق اصلی سالق وہی ہے جس کی ہر سانس اللہ پہ فدا ہو اور ایک سانس بھی اللہ کو ناراض نہ کرے گناہوں کے لاکھ تقاضے ہوں لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے اے اللہ میرا دل تو چاہتا ہے اس عورت کو یا اس لڑکے کو دیکھ لوں یا یہ گناہ کر لوں مگر اے اللہ آپ کی نظر پر نظر رکھ رہا ہوں کہ آپ کی نظر کا کیا فیصلہ ہے کیا آپ مجھے اس کی اجازت دیتے ہیں دل میں آواز آ جائے گی آپ کا دل خود کہے گا اے میرے عاشق نظر میری نظر کا فیصلہ یہی ہے کہ تو اپنی نظر کو یہاں سے ہٹا لے جب آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے جب ہٹ گئے وہ سامنے سے بینا بن گئے تو اللہ تعالیٰ کو اس کو پیار نہیں آئے گا کہ میرا ایک بندہ یہ بھی ہے کہ آنکھوں میں روشنی ہے اندھا نہیں ہے میں اپنی روشنی کو کس طریقے سے استعمال کر رہا ہے کبھی اندھا بن رہا ہے کبھی بینا بن رہا ہے جہاں دیکھتا ہے میں خوش ہوں وہاں بینا بن جاتا ہے جہاں دیکھتا ہے میری خوشی نہیں وہاں نابینا بن جاتا ہے اس نے اپنی زندگی کو مجھ پر فدا کر دیا خلوت ہو یا جلوت یہ جانتا ہے میرا رب تو ہر جگہ ہے تنہائی میں بھی ہے مجمع میں بھی ہے اس لیے اس کا خوف مقام ربی اس کا خوف دائمی ہوگا اسی خوف کی وجہ سے خلوت میں اور جلوت میں وہ نہن نفس عانی ہوا رہے گا اپنے نفس کو بری خواہش سے روکتا رہے گا چاہے گناہ کا لاکھ تقاضا ہو یہاں ایک مسئلہ سن لیجئے گناہ کے تقاضے آپ کے لیے کچھ نقصان دہ نہیں جب تک آپ ان پر عمل نہ کریں کیونکہ اگر خواہشات اور تقاضے ہی نہ ہوں گے تو روکیں گے کیا اگر آپ مجھے منع کریں کہ آپ اس وقت چشمہ نہ لگائیے تو آپ کا یہ کلام صحیح ہوگا کیونکہ میں نے چشمہ لگایا ہوا ہے حضرت والا چشمہ لگاتے تھے جب چشمہ لگا ہے تبھی تو آپ کہیں گے کہ نہ لگائیے معلوم ہوا ہر نہیں اپنے منہی عن کے ثبوت کو چاہتی ہے ہر منع کرنا اس ممنوع چیز کا وجود چاہتا ہے اگر آنکھوں پر چشمہ نہیں لگایا ہوا پھر آپ کہیں کہ چشمہ اتار دیجئے تو جملہ غلط ہو جائے گا مجھ سے کوئی کہے چشمہ اتار دیے میں چشمہ ہی نہیں ہے <laughs> تو جملہ غلط ہو جائے گا نا تو اللہ تعالیٰ فرماتے و نفس انل ہوا جو اپنے نفس کی بری خواہشات کو روکتے ہیں معلوم ہوا بری خواہشات کا وجود ضروری ہے چاہے مردوں کو ہو عورتوں کو ہو کیونکہ بری خواہش سے اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں لہٰذا ممنوع چیز کا وجود ضروری ضروری ہوا اب دل چاہ رہا ہے شوہر گھر پہ نہیں ہے دل چاہ رہا ہے کھڑکی سے دیکھ لوں دل چاہ رہا ہے انٹرنیٹ پہ تصویر دیکھ لوں دل چاہ رہا ہے شوہر نے چھپا کے موبائل رکھا ہوا ہے اور اس کو نکال کے انٹرنیٹ لگا لوں دل چاہتا ہے مگر بری خواہش تو ہوگی بس ہمیں اس کو روکنا ہے اس پر عمل نہیں کرنا اس لیے میرے پیارے دوستوں بری خواہش سے گھبرایا مت کرو ایک کروڑ تقاضے برائی کے آئیں تو آنے دو بس ان پر عمل نہ کرو جتنی بری خواہشات کی بھرمار ہوگی روکنے میں اتنا ہی زیادہ مجاہدہ ہوگا اور جتنا زیادہ مجاہدہ ہوگا اتنا ہی انوارات زیادہ ہوں گے شدید خواہش کے سیلاب کو روکنے میں زیادہ جھٹکا لگے گا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 مدد کر دیجئے ہر پیر ہر جمعے کو نیا مضمون کہاں سے لاؤں مگر آپ دیکھتے ہیں ہر جمعے اور پیر کو مضمون بدل جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے آج قافلہ جنت کی نشاندہی کر رہا ہوں یہ جنت کے قافلے کے کون لوگ ہیں نمبر ایک جن کے دل میں اللہ کا خوف ہو وہ خوف کتنا ہو وہ نہن نہفل ہوا بس اتنا خوف ہو جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روک دے اگر گناہوں کے تقاضوں کو توڑنے کا حوصلہ نہیں ہے تو اللہ والوں سے جڑ جاؤ بھائی دیسی آم میں لنگڑے آم قلم لگا دو تو دیسی آم آم لنگڑا بن جاتا ہے اپنے دیسی دل میں اللہ والوں کے تگڑے دل کی قلم لگا لو تو آپ کا دیسی دل اللہ والا دل بن جائے گا جب تربیت ہوگی تو اس اللہ والے کا ایمان اس کا احسان اس کا اسلام آپ میں منتقل ہو جائے گا دل میں ایمان و یقین کی گرمیاں آ جائیں گی ڈرنا نہیں چاہیے ہمت کر کے آگے بڑھنا چاہیے ٹیکس والوں کے تو مکھن لگاتے ہیں ہیں اور ٹھیکے دار کے کس کس کے مکھن لگا لیں گے اللہ والوں کیوں نہیں لگاتے ہمیں اللہ چاہیے اس لیے ہم مکھن لگا رہے ہیں ان کے مخنثیت رجالیت سے رجالیت سے تبدیل ہو جائے گی یعنی ہجڑا پن مردانگی سے تبدیل ہو جائے گا یہ اللہ والوں کی صحبت ایسا قوی معجون ہے کہ دنیا میں کسی دواخانے سے نہیں پاؤ گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مقن صادقین میرے عاشقوں میں رہو تمہارا ذوق فاسقی ذوق عاشقی سے تبدیل ہو جائے گا تمہاری قسمت بدل جائے گی تم قافل جنت والوں میں شامل ہو جاؤ گے اس کے لیے بتا دیا اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو اب جہاں جب جہاں آپ گلشن اقبال میں آئیے اس وقت گلشن اقبال میں ابھی بھی حضرت مولانا مظہر صاحب ہیں اور یہاں جوہر میں ہمارے حضرت والا ہیں تو دو دو دو نیت کر لیجئے دین کی باتیں سننے بھی سنیں گے اور ہمیں اور ہمیں ایک اللہ والوں کے غلام کی صحبت بھی مل جائے گی اور کتنے اللہ والے یہاں آتے ہیں ان کی صحبت بھی نصیب ہو جائے گی ایک چراغ کے بجائے اگر بیس چراغ جل رہے ہوں تو کیا روشنی بڑھ نہیں جائے گی اگرچہ نور ضعیف ہی صحیح چالیس چالیس پاور کے دس بلب جل رہے ہوں تو چار سو پاور کی روشنی نہیں ہو جائے گی یہ نہ سوچیے معمولی لوگ ہیں مجھ کو خود ان کی صحبت سے فائدہ ہوتا ہے علامہ آلوسی نے فرمایا کہ کابت اللہ کے کعبے پر اللہ کی تجلیات کی بارش ہو رہی ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اخلاص کا نور بھی شامل ہے لیکن مولانا نے ایک بات اور بیان کی جو آپ کہیں نہیں سنیں گے کعبے کے اندر جتنے اولیاء اللہ بیٹھے ہیں کہوت اللہ کے نور کے ساتھ ان کا نور بھی فضا کو جگم کر رہا ہے اس لیے کعبے میں قدم رکھتے ہی ایمان بڑھ جاتا ہے تو اتنے بندے جو اللہ کے لیے آتے ہیں کیا ان کا نور اثر انداز نہیں ہوگا اللہ والوں کا خود ایک نور ہوتا ہے اور انہی کی برکت سے مجھے مضامین کی آمد ہوتی ہے جیسے مہمان ہوتے ہیں ویسی ڈش آتی ہے نہیں آپ کے دسترخوان میں جیسی عظیم شخصیتیں ہوں گی ویسی عظیم ڈش آپ کی ہوگی اگر آپ کے یہاں بادشاہ مہمان ہو جائے تو کیا اسے معمولی کھانا کھلاؤ گے یا اس کی حیثیت کے مطابق کھانے کا اہتمام کرو گے یہ اللہ تعالیٰ کا دسترخوان ہے جس درجے کے لوگ آتے ہیں جس کے دل میں اللہ کی جیسی تڑپ اور پیاس ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ جس درجے کا ولی بنانا چاہتے ہیں ہر ایک کی قسمت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ غذائے روحانی کی ڈش بھی بھیجتا ہے جو میں گزارش کر رہا ہوں اس پر اگر آپ عمل کر لیں تو اولیا صدیقین کی خط انتہا تک پہنچ کر انشاءاللہ اللہ کے پاس جانا ہوگا ذرا سی محنت ہے اللہ کا راستہ بہت آسان ہے جتنی محنت پریشانی گناہوں کے کرنے میں ہے اتنا ہی آرام گناہوں سے بچنے میں ہے کیونکہ گناہ ایک کام ہے اور بتائیے کام کرنا آسان ہے یا کام نہ کرنا ظاہر کام نہ کرنا آسان ہے بس کام نہ کیجیے اور آرام سے رہیے یعنی گناہ نہ کیجیے اور سکون سے رہیے جن لوگوں نے گناہ چھوڑ دیا انہوں نے بتایا مجھے بھی بتایا میرے شیخ کو بھی بتایا ہر میر سارا کے پاس بیٹھا کرتا تھا اتنے لوگ آتے تھے پہلے ہم آگ میں جل رہے تھے جب سے گناہ چھوڑ دیے ایسا لگتا ہے جیسے دوزخ سے جنت میں آ گئے گرم گرم چلچلاتی دھوپ سے ٹھنڈک میں ہماری روح آ گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر گناہ کا تعلق اللہ کے غصے سے ہے غضب سے ہے اور اللہ کے غضب میں ٹھنڈک نہیں ہے دوزخ بھی اللہ کے غضب کا مظہر ہے غضب الہی کے ظہور کی جگہ ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو مظہر تجلیات رحمت مظہر تجلیات کرم سبحان اللہ مظہر تجلیات قرب اور مظہر انوار اولیاء صدیقین مرا دے اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ دونوں جہان عطا فرما دے اب دعا کر لیتے ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علیہ نبی رمی اللہ اللہ والوں کی باتیں نقل تو کر دی اب آپ فضل فرمائیے ہم اللہ کے لیے یہاں جمع ہیں ہم سب پہ رحمتوں کا نظور فرمائیے ہمارے دل پہ وہ توفیقات کا خزانہ لٹا دیجیے وہ تجلیات کا خزانہ لٹا دیجیے جو اللہ والوں پہ لٹاتے ہیں ہمارا دل تو اس قابل نہیں مگر آپ کریم ہیں کریم وہ ہے جو بلا مانگے دے دے جو بلا استحقاق دے دے جس کا استحقاق بنا ہو اس کو اس کو دے دے یا اللہ ہم تو نالائق ہیں <laughs> ہم نے نالائکی کی انتہا کر دی آپ اپنے کرم کی انتہا فرما دیجیے ہم نے اللہ والوں کے دیکھ ان کے پاس رہے ان کے پورک میں رہے مگر ان سے وہ ڈش نہیں حاصل کی آیا اللہ فضل فرما دیجئے ہم پہ بھی فضل فرما دیجئے وہ ہمت و توفیقات کا خزانہ ہمیں بھی عطا فرما دیجئے کہ ہم ہر سانس آپ پہ فضا کریں ایک سانس بھی آپ کو ناراض نہ کریں اچھے اخلاق نصیب فرما دلوں سے بوجھ نکال دے کینا نکال دے بدگمانیاں نکال دے بوجھ نکال دے کینا نکال دے بدگمانیاں نکال دے بوجھ اور کینا نکال دے بدگمانیاں نکال دے تکبر کی نحوست نکال دے حب مال اور حب جہاں نکال دے یہ غلاظتوں سے ہمیں جل رہے ہیں اے اللہ سے پاک صاف فرما دیجئے اس کی اصلاح کروانے کی توفیق دے آپ آپس محبت قائم فرما دیجئے ہر مسلمان کا اکرام نصیب فرما اپنی بیوی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما بیوی کو شوہر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما جو اولاد آپ نے دی جیسی بھی ہے آپ ہی نے دی کی قدر کی توفیق عطا فرما اکریم اولاد اکم اپنی اولاد کا اکرام کرنے کی توفیق عطا فرما ان سے بھی ان کی بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اتنی نعمتیں آپ نے دیں اسلام ایمان اے صحت کی نعمت دی یا اللہ ایسے پیارے پیارے لوگ آپ نے دیے ہمیں سب کا شکریہ تقوا ہے ہمیں تقوا عطا فرما دیجیے اے اللہ ہمت کر کے اپنے عزت کو داؤ پہ لگا کر اپنی اصلاح کی فکر عطا فرما اور شیخ کو گناہ بتا کر اصلاح کروانے کی توفیق عطا فرما کیونکہ توبہ کرنے سے معاف تو ہو جاتے ہیں مگر اصلاح نہیں کروائیں گے تو دوبارہ وہ گناہ ہو جاتا ہے اور مایوسی مایوسی سے بچا لیجئے کتنا ہی بڑا گناہ ہو مایوسی سے بچا لیں اور مایوسی سے ہمیں نہ اے اللہ کروڑوں کروڑوں امیدیں ہمیں آپ سے رکھنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم سارے آسمان و زمینوں میں گناہ بن جائے بھر جائیں ہم سچے توبہ کر لیں تو اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں صرف معاف نہیں کرتے آپ محبوب بھی بنا لیتے ہیں ہمیں بھی اپنا محبوب بنا لے جو مائیں بہنیں بیٹیاں آئی ان کو بھی اللہ والی رابعہ تصویر بنا دے ہمیں بھی اللہ والا بنا دے ہمارے بچوں کو بھی اللہ والا بنا دے جز فرما لے اس بیٹھنے کو قبول فرما لے اے اللہ ہمیں معاف فرما لیجیے قبول فرما لیجیے ہمت مردانہ عطا فرما صحت روحانی بھی عطا فرما صحت جسمانی بھی عطا فرما میرے حضرت والا کا رتبہ بڑھا دے سرتاج زمانہ میرے حضرت والا کو بنا دے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ حضرت میر رحمۃ اللہ قبروں کو نور سے بھر دے ان کے درجات بلند فرما کربر کربر جنت نصیب فرما ہمیں تو دعا مانگنی بھی نہیں آتی ساتن فساطن ہر لمحہ ان کو ترقیات سے نوازش فرمائیے اور ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا حلیم التبا بنا دے رقیم القلب رحیم المزاج بنا دے غصہ آئے تو پی پینے والا بنا دے اور پھر معاف کرنے والا بنا دے پھر احسان کرنے والا بنا دے اچھے اخلاق نصیب فرما اے اللہ ہمارے مزاج کو اچھے اخلاق سے بدل دیجیے اللہ فضل فرما دیجیے صلی اللہ وسلم آمین وسلم